اس سے پہلے کہ تم ان کو وقد فرضتم لهن فريضا اور یقیناً تم مقرر کر چکے ہو ان کے لیے کچھ مقرر کرنا فنصف ما فرضتم تو اس کا آدھا ہے جو تم نے مقرر کیا جو بھی مہر مقرر کیا اس کا آدھا دینا پڑے گا اس آدھے میں سے کچھ کم کر سکتے ہیں یا زیادہ کر سکتے ہیں فرمایا اللہ آئی مگر یہ کہ معاف کر دیں وہ عورتیں اور عقدۃ النکاح یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے وہ عورتیں معاف کر دیں ان کو مہر ابھی ملا نہیں تھا آدھا دینا تھا انہوں نے کہا سب معاف کر سکتی ہیں معاف یا یہ ہے کہ ان کو مہر مل چکا تھا انہوں نے کہا آدھا واپس دینا ہے کہا سارا ہی لے لو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کر سکتی ہیں یہ گویا ان کی طرف سے معافی ہوگی یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے وہ کون ہے بعض حضرات نے کہا کہ وہ شوہر ہے اور بعض نے کہا کہ وہ عورت کے سرپرست ہیں آپ کا یہ دونوں ہو سکتے ہیں شوہر معاف کر دے کیسے شوہر نے مہر دیا ہوا تھا ایک لاکھ روپیہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی عورت کو پچاس ہزار واپس دینے تھا اس نے کہا کوئی بات نہیں سب میری طرف سے معاف سب اسی کو رہنے دو کر سکتا ہے نہیں دیا تھا آدھا دینا تھا پورا دے دیا دے سکتا ہے ایسا کر سکتا ہے یہ بلند اخلاق کی نشانی ہے یا عورت دیوانی ہے مجنونہ ہے اور اس کے معاف کرنے کا کوئی اعتبار ہی نہیں اس کا سرپرست معاف کر دیتا ہے وہ بھی معاف کر سکتا ہے وہ أَقْرَبُ پو اور اے شوہر ہو تم معاف کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے شوہر ہو تم بڑے ہو تم بڑے بڑے بڑے پن کا ثبوت دو اس کے انتظار میں نہ رہو کہ عورت معاف کرے بلکہ تم معاف کرو اس سے کہو کہ آدھا مہر بھی معاف کر دے نہیں بلکہ تم کہو کہ ہم پورا دے دیں گے اقرب التقوا یہ تقوی کے زیادہ نزدیک ہے ولا تنسوا الفضل بینکم اور مت بھولو تم فضل کرنا مہربانی کرنا بینکم آپس میں جب آپس میں رشتہ ہوا تھا کیسے پیار اور محبت سے ہوا تھا اب جدائی کا وقت آیا تو اس وقت میں بھی ایک دوسرے پر مہربانی کرنا بلند اخلاق اور کردار کو نہ بھولو ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے سب اس کی نگاہوں میں ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا اسی یقین کے ساتھ نیکی کرو کہ ہمارا مالک ہم کو دیکھ رہا ہے یہ لمبا بیان چلا چلاس کا بعد میں سے بات نکلی تھی وائی کی بات کہاں سے کہ جو عورتوں سے ایلا کرتے وہاں سے نکلتے نکلتے چلتے چلتے بات یہاں تک پہنچی فوراً جھنجھوڑا گیا تمبی کی گئی کہ ان چکروں میں رہ کر کے کہیں نماز روزے سے غافل نہیں ہو جانا نکاح اور بیاہ کے ایسے چکر ہیں کہ انسان نماز سے غافل ہو جاتا ہے اور خاص طور سے اثر کی نماز سے غافل ہوتا ہے کیوں کسی کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے اسی دوڑ بھاگ میں لگا ہوا ہے عصر کی نماز ہی چلی گئی اور کسی بیچارے کا نکاح بس تھوڑا سا کام رہے گا تھوڑا سا کام رہے گا وہ تب تک اثر ہی گئی ہاف والی و صلاح الوسطا او ایمان والو نگاہ رکھو محافظت کرو نگرانی کرو تمام نمازوں کی وہ صلاح الوسطا خاص طور سے درمیانی نماز کی اور درمیانی نماز سے مراد کون سی نماز ہے چالیس کے قریب اقوال ہیں لیکن اثر کی نماز مراد ہو یہ راجے ہیں وجہ دو دلیلیں عرض کر دیتا ہوں ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی اثر کی نماز چھوٹی وہ ایسا ہے گویا کہ اس کے بیوی بچے سب مر گئے وہاں پر اثر کی نماز کو طلاق سے وسطی فرمایا گیا دوسرے غزہ خندق کے موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اثر کی نماز چھوٹی آپ نے فرمایا اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے تو ہماری سلاح سے وسطی چھڑا دی اور وہاں ساتھ میں ہے کہ تلاب رقطہ یعنی اصل کی نماز چھڑا دی ان دو روایتوں کی وجہ سے تلاب کے رستا مراد جمہور امت کے نزدیک عصر کی نماز ہے دیکھیے کیسا جوڑ کون کہہ سکتا ہے کہ انسان کا کلام ہے انسان کی نظر جائے گی ان باتوں پر شادی بیاہ کا ذکر ہو رہا ہے تو شادیوں اور بیاہ اور اس چکر میں نماز چھوٹ جاتی ہے اور کتنوں کی نماز چھوٹی ہوگی اپنی زندگی پر نگاہ ڈالیں آپ کی نہیں چھوٹی ہوگی تو نماز چھوٹتے ہوئے آپ نے دوسروں کو دیکھا ہوگا اور مردوں کی نہ چھوٹے تو عورتوں کی تو یقینی تو ان کو تو خیال ہی نہیں ہوتا ہے بہت ساری عورتیں سوچتی ہیں سفر میں ہم پر نماز فرض ہی نہیں ہے گھر آ کر کے ساری اکٹھی کر کے پڑھیں گی اور اسی طریقے سے شادی بیاہ میں کہاں نماز یاد رہتی ہے جی بعد میں پڑھیں گی دوسرے دن حافظ فلاواز پابندی کرو ساری نمازوں کی بس الوسطی اور یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ کا تقوی ضروری ہے اس کی معرفت ضروری ہے اس کی محبت ضروری ہے اور اس کی معرفت پیدا کرنے کے لیے نماز سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے فَإِنْ خِفْتُمْ تمہ فین خط تم فری اور نماز کی پابندی کرو سخت حکم ہے ہر حال میں پابندی کریں اگر گھمسان کی جنگ ہو اور انسان کھڑے ہو کر ایک جگہ نماز نہ پڑھ سکے تو پھر کیسے پڑھے نماز چلتے چلتے پڑھو چلتے چلتے پیدل چلتے چلتے نماز پڑھو مگر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اور سواری پر ہیں اترنے کے حالات بھی نہیں ہیں گھنسان کی جنگ جل رہی ہے تو کیا نماز چھوڑ دیں فرمائے سواری پر کھڑے کھڑے سواری پر ہی نماز پڑھ لو اور سواری پر اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے اور چلتے چلتے اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے تو ابھی جو روایت میں نے سنائی جب یہ دونوں قسم کی چیزیں فوت ہو جائیں تو معلوم ہوا کہ پھر چھوٹ جائے نماز تو اس کی بھی گنجائش ہے اگر اتنی گھمسان کی جنگ ہو کہ اشارے سے بھی نہ پڑھ سکیں فائن خب تم بس اگر تم کو ڈر ہو خوف ہو کہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکو فری تو پھر پیدل چلتے چلتے نماز پڑھو اور رقبان یا سواری کی حالت میں ہی نماز پڑھو ہاں فیضا امین تم بس جب تم کو امن ہو جائے فض اللہ پھر اللہ کو یاد کرو کما ما علم تم جیسا کہ اس نے تم کو سکھایا جو نماز کے آداب ہیں جو طریقے ہیں پھر اس طرح نماز پڑھو معلوم جو تم نہیں جانتے تھے وہ میں نے عرض کیا تھا عالم الغیب کی بحث علامہ کمال سکن تعلم سکھایا تجھ کو جو تم نہیں نہیں جانتا تھا اگر اس نے عالم الغیب ہونا ثابت ہوا علامہ کم عالم سکون تالمون تو پھر اس سے ساری امت کا عالم الغیب ہونا ثابت ہو گیا سکھایا تم کو معلوم سکون تالمون جو تم نہیں جانتے تھے ہماری باتیں ہیں والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا اور وہ لوگ جو وفات پاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویوں کو اپنے پیچھے اوپر تو بتایا تھا کہ چار مہینہ دس دن وہ عورتیں عزت گزارے گی جن کے شوہر مر گئے لیکن یہ آیت جو تلاوت کے اعتبار سے بعد میں ہے لیکن نزول کے اعتبار سے یہ پہلے نازل ہوئی اس میں دوسرا حکم تھا ابھی عزت چار مہینے دس دن نہیں تھی فرمایا ایسی عورت کے لیے ایسے مرد پر فرض ہے کہ وہ وصیت کر جائے اپنے رشتہ داروں کو کہ ایک سال تک اس کو خرچہ دیا جائے اور ظاہر ہے کہ ایک سال تک وہ گھر میں رہے لیکن جب چار مہینے دس دن کا حکم آیا تو عزت تو اتنی رہ گئی چار مہینے دس دن لیکن ایک سال تک خرچے دینے کا جو حکم دیا گیا تھا کہ شوہر وسیعت کر کے جائے کہ ایک سال تک اس کو خرچہ دیتے رہنا وہ تب تک برقرار رہا جب تک بیوی کا وہ حصہ نہیں بیان ہوا جو سور نساء کے اندر آ رہا ہے کہ شوہر کے مرنے پر بیوی کو اس کی جائیداد میں آٹھواں یا چوتھا حصہ ملے گا جب وہ حصہ مل گیا پھر اس کی ضرورت بھی نہیں رہی لیکن پھر بھی اگر کوئی خیر خواہی کے طور پر وسیعت کر جائے خیر خواہی کی وہ دوسری بات ہے جو لوگ وفات پا جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں وہ اپنے پیچھے بیویاں وسیع ان کے ذمے ہے وسیعت کرنا لے ازواج ہم اپنی بیویوں کے لیے متاحن زندگی کا سامان دینے کے لیے الحولی ایک سال تک غیر اخراج اس حال میں کہ ان کو ایک سال تک گھروں سے نہ نکالا جائے فائن خراج پس وہ ایک سال سے پہلے اگر خود نکل جائیں فلا جنا علیکم تو تم پر کوئی حرج نہیں فی فعلنا اس چیز کے بارے میں جو وہ کریں گی فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں من معروف نیکی کے ساتھ واللہ عزیز الحکیم اللہ غالب ہے حکمت والا ہے متاع بالمعروف اور طلاق والی عورتوں کے لیے زندگی کا سامان ہے بالمعروف نیکی کے ساتھ حق فن المتقین یہ حق ہے پرہیزگاروں کا یہ طلاق والی عورتوں کے لیے متاع ہے وہ تو پیچھے بھی متاع گزر چکا ہے جو کہا تھا کہ اس عورت کی طلاق ہوئی جس کی ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی اور جس کا مہر متعین بھی نہیں ہوا تھا کیا یہ وہی بات بتائی جا رہی ہے بعض حضرات نے کہا کہ اسی بات کو دوبارہ رپیٹ کیا جا رہا ہے تاکید کے طور پر لیکن جمہور امت نے فرمایا کہ نہیں وہ متا تھا اس عورت کا جس کو مہر نہیں ملتا ہے اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو رہی ہے یہ متا ہے اس عورت کے لیے جس کو مہر ملتا ہے اس کو بھی کہا کہ کچھ نہ کچھ تحفے تحائف دے کر کے رخصت کرو اس لیے کہ تمہارے ساتھ ایک عرصہ زندگی کا بتا چکی ہے حق المتقین یہ حق ہے پرہیزگاروں پر یہی وہ آیت ہے جس سے ایک وقت میں ہمارے کورٹ کو یہ شرارت سوجی تھی کہ اس آیت سے انہوں نے کہا کہ بیوی کے لیے ایک سال کا ایک سال کا نہیں سات مرد خرچہ دینا شوہر کے ذمہ فرض ہے لیکن کمال بات ہے کہ یہ مانا کس نے نکالا جو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے گویا جن پر قرآن نازل ہوا اور جو قرآن کو مانتے ہیں وہ چودہ سو سال سے اس کا مطلب نہیں سمجھے یہ بابو سمجھے جو قرآن کو مانتے ہی نہیں صاحب البیت ادرا معافی گھر والا جانتا ہے گھر کے اندر کیا ہے ہم جانتے ہیں جن پر قرآن نازل ہوا وہ جانتے ہیں متا کا کیا مانا ہے متا کے مانا آرزی سامان ختم ہو جانے والا سامان پوری زندگی کے لیے اس کو خرچہ اٹھانا یہ حکم نہیں ہے صرف عزت تک کا خرچہ اٹھانا ہے اس کے علاوہ اخلاق کی بلندی کا ثبوت دیتے ہوئے کچھ تحفے تحائف دے دو حق کا نال و پرہیزگاروں پر یہ حق ہے قزالی يُبَيِّنُ اللَّهُ اللہ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اسی طرح اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے سامنے اپنی نشانیوں تاکہ تم سمجھ سکو کبھی کبھی لمبی تقریر ہوتی ہے اور مقرر بات میں سے ایک بات نکلتی ہے تو موضوع سے بظاہر بڑا دور چلا گیا ہوتا ہے اور سامعین بیچارے بھول بھی جاتے ہیں کہ بات کل کیا رہی تھی لیکن وہ پھر پلٹ کر آتا ہے اپنے وضو کے اوپر کہ یہ بات میں صرف کہہ رہا تھا اور یہیں سے یہ بات نکلی اور میں نے پھر یہ قصہ سنایا اور یہ بات کیا سنایا بات کیا چل رہی تھی کتب علیکم القتال اور بننا لكم تمہارے اوپر اللہ کے راستے میں جان کو قربان کرنا جان مال کی قربانی دینا اور ان جان کے کو سرچ کر دینا فرض کیا گیا ہے حالانکہ تم کو یہ پسند نہیں ہے مگر کیا گیا ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انسان جان اور بات کی دریغ نہ کرے وہ بات وہاں سے بیچ میں سے بازو میں سے بات نکلتے نکلتے نکلتے یہ سب کچھ بیان ہوا واپس پلٹتے ہیں پرانے موضوع پر لیکن جان کی قربانی دینا آسان نہیں ہے بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں اگر صحابہ کے زمانے میں ہم بھی ہوتے جنگ بدر میں تو ہم ایسا کرتے ویسا کرتے آخری دور کے صحابہ نے یہ جملے سنے لوگوں سے فرمایا مت ایسا سوچو جب تم اس وقت اگر تم اس وقت میں ہوتے یہ بھی تو ممکن تھا کہ تم ابو جہل کی پارٹی میں ہوتے اس وقت میں جو حالات آئے اور پروردگار نے برداشت کی ہم کو توفیق دی بظاہر ایسے نہیں تھے کہ وہ برداشت کیے جاتے کون یہ سوچ سکتا ہے ابو بکر صدیق کو دیکھو رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں ایک لمحہ کے لیے سوچتے بھی نہیں باپ کا کیا بنے گا ماں کا کیا بنے گا بیوی کا کیا بنے گا بچیوں کا کیا بنے گا کہاں سے کھائیں گی مکہ میں کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں اور جو کچھ سرمایا ہے سب کا سب ساتھ لے کر جا رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے قربان کر رہے ہیں ایک مرتبہ پلٹ کر خیال بھی نہیں کرتے ہیں کہ گھر والوں کا کیا بنے گا کرنا آسان ہے اور پھر جنگ بدر میں مقابلے میں عبد الرحمان اپنا بیٹا آ جاتا ہے کوئی دریغ نہیں کرتے جنگ بدر میں کوئی باپ سے لڑ رہا تھا کوئی بھائی سے لڑ رہا ہے ابو بکر اپنے بیٹے عبد الرحمان سے لڑ رہے ہیں کون یہ کر سکتا تھا اور سب کچھ قربان کرنے کے باوجود آ نہیں کرتے ہیں بڑھے چلو بڑھے چلو قربانیوں پر قربانیاں یہ صحابہ ہی دے سکتے کوئی دوسرا نہیں دے سکتا ہے مگر ان کو یہ ہمت کیسے نصیب ہوئی قرآن کی چھاؤں میں ان کی پرورش ہو رہی تھی تربیت ہو رہی تھی چنانچہ یہ تربیت کے لیے ایک واقعہ پہلے سنایا جا رہا ہے اس حکم کے لیے وہی پرانی تقریر واپس لیکن اس کے لیے ایک واقعہ سنایا جا رہا ہے جنگ میں جانا انسان کے لیے آسان ہو جان قربان کرنا آسان ہو اور واقعے کا خلاصہ کیا ہے نہ اللہ کے راستے میں قربانیوں کے لیے تیار ہونے سے کوئی مرتا ہے اور نہ گھر میں چھپنے سے اور بستروں اور چارپائیوں کے نیچے گھسنے سے کوئی بچتا ہے جس کی موت جب لکھی ہوئی ہے تب آ کر کے رہے گی اس کو ایک طبقے کا ایک جماعت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جنگ سے بچنے کے لیے بھاگتے ہیں مگر بھاگنا ان کو نفع نہیں دیتا ہے موت ان کو اپنے آغوش میں لیتی ہے آٹھ دن تک مرے رہتے ہیں اور پھر ایک نبی کی دعا سے پھر زندہ ہوتے ہیں پروردگار یہی دکھانا چاہتا ہے کہ بھاگنا تم کو بچائے گا نہیں میدان میں جانا تم کو مارے گا نہیں موت اپنی وقت پر آئے گی جس کی میدان میں موت آئی اس کا مطلب کہ اسی وقت میں اسی لمحے میں اس کو مرنا ہی مرنا تھا اگر چارپائی کے نیچے چھپ جاتا تب بھی مرتا بستروں میں دبک جاتا تب بھی مرتا خوش قسمتی ہوئی کہ میدان میں گیا اور وہاں موت رسی من تراً اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا نہیں آپ نے سوچا نہیں آپ جانتے ہیں اس واقعے کو آپ نہیں جانتے اس واقعے کو امام راج ہسپانی نے فرمایا کہ جب ترا کے بعد گلا آئے را یا را اس کے بعد گلا آئے تو مراد ہوتا ہے اس کی منظر کشی کرنا اور جاننا دیکھنا نہیں بلکہ رویت سے کل بھی مراد ہوتی ہے آپ نہیں جانتے اس واقعے کو اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جانتے ہیں یہاں جاننا چاہیے کیسا زبردست واقعہ تھا اللہ خرجوا من خراج ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے وہ الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے نکلے تھے ہزار الموت موت کے ڈر کی وجہ سے فقال لهم تو اللہ نے فرمایا ان سے مر جاؤ سب کے سب سب مر گئے ایک عرصے تک مرے رہے ثم احیاہم پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا بے شک اللہ تعالیٰ علی الناس ضرور لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے یہ واقعہ تاریخ میں کہاں پیش آیا کہ کچھ لوگ جنگ کے در کی وجہ سے بھاگے اور پھر موت آ گئی اور پھر دوبارہ زندہ کیے گئے بہت واقعات مفسرین نے نقل کیے ایک واقعہ جو بنی اسرائیل میں پیش آیا وہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانے کا ہے کہ قوم کو جنگ کے لیے کہا گیا تو جنگ سے ڈر کے مارے بھاگے لیکن کچھ ہی دور جا کر کے تھم مر گئے اور پھر آٹھ یا گیارہ دن تک مرے رہے اور حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا فرمائی پروردگار نے پھر زندگی نے دی یہ کتنے تھے تعداد بھی مختلف بیان ہوئی کم سے کم چار ہزار زیادہ سے زیادہ چالیس ہزار تک بیان ہوئے اور دوسرے حضرات نے اور بھی بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں اللہ کو تو صرف اتنا بتانا ہے کہ دیکھو یہ بھاگ رہے ہیں موت سے ڈر کے مگر بھاگنا ان کو نفع نہیں دے رہا ہے بعض حضرات نے جنگ کے بجائے تعاون سے بچنے کے لیے بھاگتے ہوئے لوگوں کے واقعات بھی نقل کیے ہیں تعاون ایک بیماری ہے متاثی ہے ایک کو لگتی ہے تو پھیل جاتی ہے بس ایک کو دفن کرتے ہیں تو دوسرا گرتا ہے دوسرا ابھی دفن نہیں ہوتا تیسرا گرتا ہے تعاون کی بیماری اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کچھ عرصہ پہلے تھوڑا سا اس کا جھٹکا لگا تھا آج سے کچھ دس بارہ سال پہلے گجرات وغیرہ کے علاقے میں لیکن پھر اللہ نے حفاظت فرما دی اس تعاون کی بیماری سے بچنے کے لیے کچھ لوگ بھاگ رہے تھے اپنے علاقے سے اور بھاگنے سے بچ نہیں سکے بلکہ سب مر گئے اور پھر دوبارہ زندہ ہوئے یہ بھی واقعات بیان کیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ادب سکھایا کہ جہاں تم موجود ہو اور تعاون کی بیماری پھیل جائے وہاں سے بھاگو گا اور جہاں پھیلی ہوئی ہو وہاں جاؤ گا اب اس میں کتنی حکمتیں ہیں کیا کیا راز ہیں وہ آپ خود ہی غور کرتے رہیں وفاتھی سبیر اللہ اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں والم لیکن اللہ کے راستے جہاں بھی اللہ کے راستے جنگ کا ذکر آتا ہے فوراً فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں کیوں جنگ عربوں کے لیے کوئی ناواقف چیز نہیں تھی جنگ تو ان کی بھٹی میں پڑی ہوئی تھی ایک شاعر کہتا ہے نقاتل العداء ہمارا کام ہے دشمنوں کی گردنیں کاٹنا فیصلم نجد فیخوانا ہم جنگجو لوگ ہیں اگر دشمن نہیں ملتے تو بھائیوں کے گلے کاٹتے چپ نہیں ہم بیٹھ سکتے تو جنگ تو ان کی بھٹی میں پڑی ہوئی تھی پھر ان کو کس جنگ کی ترغیب دی جا رہی تھی جو قوم کے لیے نہ ہو علاقے کے لیے نہ ہو وطن کے لیے نہ ہو اپنی غیرت جتانے کے لیے نہ ہو پیسے بٹورنے کے لیے نہ ہو ملک کی حدود بڑھانے کے لیے نہ ہو اپنی بہادری دکھانے کے لیے نہ ہو فی سبیل اللہ صرف اللہ کے لیے ہو اللہ کی محبت میں ہو اللہ کے دین کے لیے ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہو اور کسی کے ساتھ نہیں وقاتلوا فی سبیل اللہ اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں واعلموا اور جان لو ان اللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے اور جو جنگ کرے گا تو میں نے کہا کہ جان کی قربانی کے ساتھ مال کی قربانی بھی دے گا اور مال کی قربانی کی ترغیب دی گئی دوسرے انداز سے فرمایا جو مال کی قربانی دیتا ہے گویا وہ مال کو ہمیں قرضے کے طور پر دے دیتا ہے جس طرح قرضہ واپس ملنا یقینی ہوتا ہے اسی طرح اس مال کا ثواب اس کو یقیناً مل کر رہے گا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ضائع ہو جائے مان کون ہے وہ اللہ یقرض اللہ جو اللہ کو قرض دے حسنا اچھا قرض فیضاعفہ ہو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے بڑھائے اضعافا کثیرا کئی کئی گنا بڑھائے اتنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی اخلاص سے کھجور کی ایک گٹلی ایک دانا ایک کھجور اللہ کے راستے میں دی ہوئی اتنی بڑی ہو جائے گی کہ قیامت کے دن بہت پہاڑ کے برابر ثابت ہوگی آدمی حیران ہو گیا اللہ میں نے اتنی کہاں خیرات کی ہے فرمایا جائے گا کہ یہ سنے جو اخلاص کے ساتھ ایک کھجور خیرات کی تھی یہ بڑھتے بڑھتے بہت پہاڑ بن گئی وہ اللہ بز و یب اور پرور دگار ہی تنگ دستی کرتا ہے تنگ تنگ رزق میں کمی کرتا ہوا یب اور وہی پھیلاتا ہے روزی کو وہی تنگی کرتا ہے وہی پھیلاتا ہے مطلب اس کے راستے میں خرچ کرنے سے کوئی تنگ دست نہیں ہو جائے گا اور اس کے راستے سے بچانے سے وہ کوئی کشادہ دست نہیں ہو جائے گا یہ تو صرف اللہ کرتا ہے وہ لے ہی تر جاؤں اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا اسرائیل ایک اور بات بتائی جا رہی ہے اللہ کے راستے کی جنگ کا جب اعلان ہوگا نا بڑے بڑے درویش میدان میں آ جائیں گے جناب ہم بھی تیار ہم بھی تیار ایسے وقت کے اندر قائد کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے بھیڑ سے اور یہ جوشیلے نہروں سے دھوکہ بڑے لوگوں نے کھایا اور کھاتے ہی جا رہے ہیں آج بھی کھاتے جا رہے ہیں ایسے جوشیلے نہریں سنیں لوگ دوڑ پڑے کہ بس جناب یہ لوگ تو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے نہیں نہیں ایک تھپڑ پڑے گا واپس بھی لوٹ کے آ جائیں گے ایسے وقت کے لیے قائد کو بہت گہری نگاہ سے دیکھنا ہے مخلص کون ہے کن پر بھروسہ کرنا ہے کیسے لوگوں کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے اس کے لیے بنی اسرائیل کی واقعات میں سے ایک واقعہ سنایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کے مختلف ادوار ہیں ایک دور وہ تھا جب یہ مصر میں فرعونیوں کی قید میں تھے وہاں سے نکلے پھر دوسرا دور آیا جب حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ تھے مگر انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کیا پھر چالیس سال تک وادی اے سی میں چکر کاٹتے رہے پھر تیسرا دور آیا جب حضرت یوشا ابن نون علیہ السلام کی قیادت میں انہوں نے جنگ کی اور یہ فلسطین اور پورے علاقے کے مالک بن گئے پھر چوتھا دور وہ ہے ان کا کہ جب پھر خدا کے باغی ہوئے پھر اس کے احکام توڑے پھر پروردگار نے ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کیا اور ایک دوسری قوم کا ان پر قابض ہو گئی ان کے بہت سارے علاقے چھین لیے ان کے لوگ گرفتار کر لیے ہیں اور ان سے ان کے کچھ تبرکات کو بھی وہ چھین کر لے گئے جب ان سے وہ تبرکات بھی چھینے ان کے لوگ گرفتار بھی ہوئے ان کے علاقے بھی ان سے چھینے ایک عرصے تک یہ اسی طرح رہے ہاتھ پر ہاتھ کرے منتظر فردا ایک زمانے کے بعد کچھ جوان اٹھے انہوں نے اس وقت کے نبی سے کہا آپ ہمارا کوئی امیر منتخب کیجیے ہم ایسے بیٹھے رہیں گے دلت اور رسوائی کی زندگی برداشت کریں گے اس قوم کے ساتھ جنگ کریں گے آپ دعا کیجیے اللہ ہم کو غلبہ دے گا اس نبی نے کہا ایسا تو نہ ہو کہ تمہارے اوپر جنگ فرض کی جائے اور تمہارا امیر بھی منتخب ہو جائے لیکن پھر تم وہ کام نہ کر سکو جس کے لیے کہہ رہے ہو یہ کون نبی علیہ السلام تھے زیادہ تر حضرات نے لکھا حضرت شمویل یا حضرت شموئیل علیہ السلام ایک ہی ہستی کے دو طرح نام بیان کیے جاتے ہیں علم طال الملائی کیا آپ نے دیکھا آپ نے غور و فکر کیا الل ملائی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے ان سرداروں کی طرف بعد موسا جو حضرت علیہ السلام کے بعد تھے اس قالوا نبی اللہ ابعث لنا جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے ابعث لنا ملکا مقرر کیجئے ہمارے لیے کوئی بادشاہ تو امیر مقرر کیجئے اٹھائیے نکالیے یعنی مقرر کیجئے نقاتل فی سبیل اللہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے قال هل عسيتم من كتب عليكم القتال نبی علیہ السلام نے فرمایا هل عسيتم کیا قریب نہیں یہ بات ان قطبہ اگر فرض کی جائے تمہارے اوپر القتال و جنگ اللہ تو قاتلو کہ تم جنگ نہ کرو تم کہتے ہیں فتوا فتوا چاہیے فتوا فتوا ایسا نہ ہو کہ فتوا آئے اور تم پھر بیٹھ جاؤ گھروں میں قالوا وما لنا لا نقاتل اللہ نقاتل فی سبیل اللہ انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہم کو اللہ فی سبیل اللہ کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں واپس اخرجنا من دیارنا وہ اب نہ آئینا حالانکہ نکالا گیا ہم کو ہمارے شہروں سے وہ اب نہ اور ہمارے بیٹوں سے ہمارے بیٹے گرفتار ہو گئے ہمارے گھر اجاڑ دیے گئے اور ہم جنگلوں کی طرف بھاگنے کے لیے مجبور ہو گئے یہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کچھ پہلے کے دور کی بات ہے جب انہوں نے اصرار کیا تو حضرت شمویل علیہ السلام نے دعا کی جہاد ان پر فرض ہو گیا امیر مقرر ہو گئے فلما كتب عليهم القتال تو جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تولوا مو منہ موڑ لیا الا قليلا منهم مگر ان میں سے تھوڑے لوگ فرض ہوتے کہنے لگے جی آپ دعا کر دو نا ایسی فتح ہو جائے معجزہ بھی تو دکھاتے تھے نا نبی آج بھی کوئی معجزہ دکھا دو ایسے یہ ہو جاتا کہ ایسا اچھا رہتا یہ تو بڑا مشکل ہے جی ہیں فلانے کے لڑکے تو گرفتار ہوئے تو ہم خود اپنوں کو لے کر کے مروائیں یہ بڑا مشکل کام ہے جی بالظالمین اللہ جانتا ہے ایسے ظالموں کو جو پہلے کہیں کہ قربانیاں دیں گے اور جب فرض ہو تو پھر کھسک جائیں وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا امیر منتخب کرنا تھا اور کہا ان سے ان کے نبی نے بے شک اللہ تعالیٰ نے قد بعتا یقین مقرر کر دیا تمہارے لیے حضرت تعلق کو ملکہ کا بادشاہ بنا کر تمہارے لیے مقرر ہو گئے وہ تمہارے بادشاہ رہیں گے حضرت تعلق یہ کون تھے یہ کسی مشہور خاندان کے بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے کون سے خاندان جو ان میں سے حکومت کیا کرتے تھے جو ان میں سے امیر بنا کرتے تھے انہوں نے اپنے ذہن میں کچھ زاویے بنائے ہوئے تھے ہمارے برادران وطن کی طرح جس طرح انہوں نے انسانوں کو چار طبقوں میں تقسیم کیا تھا نا کچھ صرف خدمت کرنے کے لیے اور کچھ دفاع کرنے کے لیے اور کچھ حکومت کرنے کے لیے اور کچھ پوجا پاٹ کے لیے ہیں کچھ کو مالک الملک نے ہیں اپنے کس چرنوں سے پیدا کیا اور کچھ کو فلاں جگہ سے اور کچھ کو فلاں جگہ سے اس طرح بنی اسرائیل نے بھی تقسیم کیا ہوا تھا جس خاندان میں زیادہ نبی آئے تھے کہا کہ یہ خاندان ہے اس میں نبی آیا کریں گے اس خاندان کے لوگ بادشاہ بنیں گے حضرت تعلق ایک عام خاندان کے تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے انہوں نے کہا حضرت تعلق تمہارے لیے بادشاہ مقرر ہوئے لوگوں نے کہا پالو انا یقون پون الملک بالو انہوں نے کہا انا کیسے یقون الہول الملک کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہی علینا ہمارے اوپر ورنہ احق کو بل ملک ہو حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس سے بادشاہی کے کمال ہے اس کو نے امیر مقرر کر دیا ہم نے سوچا کہ ہم وڈیروں میں سے ہم مالداروں میں سے ہم موٹے لوگوں میں سے کسی کو امیر مقرر کیا جائے گا آپ نے گھریے کو امیر مقرر کر دیا ولم یوز تک ٹرمینل مال حالانکہ اس کو نہیں دی گئی ہے وسعت مال کی اس کو تو مال کی زیادہ وسط نہیں دی گئی ہے انسانوں کے ذہن میں سال یہ بنے ہوئے ہیں کہ مالدار امیر بنیں گے مالدار ٹھیکے دار ہیں یہ دار تختہ دار پر پہنچے ہمیشہ لوگ ان کی وجہ سے فتنے میں مبتلا رہے انہوں نے کہا ان کو تو مال نہیں ملا ہے وہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے سب سے پہلے امیر پر اعتراض یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اعتراض کیا توجہ والے تھے کہ ان کے بعد والے تھے دونوں طرح کی تفسیریں بعد نے کہا کہ جو پھر گئے سو پھر گئے تھے جو باقی بچے تھے انہوں نے بھی اعتراض کیا اور بعد نے کہا کہ انہیں پھرنے والوں نے بھی اعتراض کیا بالا صبا علیکم اور میں نے نہیں منتخب کیا یہ اللہ نے منتخب کیا بالا فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سباہ چنا ہے اس کو علیکم تمہارے اوپر وہ زیادہ وہ بس والجسم کے اور رہی بات تمہاری کہ اس کے پاس مال نہیں امیر کے لیے کمانڈری کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ نے اس کو دی ہے صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے وزادہ بس وطن اور پروردگار نے اس کو بڑھایا ہے کشادہ کرنے میں کس بارے میں کشادہ کیا پھر علم والجسم جسم ایک علم میں اور دوسرے جسم علم نہیں ہوگا مار پھاڑ کرنا شروع کر دے گا اس کو حقوق کا پتہ نہیں ہوگا اور اگر جسم نہیں ہوگا علم ہوگا تو پھر بیچارہ کمزور کر کیا سکے گا دوسروں کو بہادری کی دعوت دے گا مگر خود ہل ہی نہیں سکتا کرے گا کیا دو چیزیں پروردگار نے اس کو عطا فرمائی واللہ یوتی ملکہ من یشاء اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنی بادشاہی جس کو چاہتا ہے یہ اس کی مرضی ہے اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے واللہ واسع اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے بہت زیادہ کچھ دینے والا ہے وسیع العلم وسیع الحلم اور وسیع العطا ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے علیم بہت زیادہ جاننے والا ہے لوگ ابھی مطمئن نہیں ہوئے ہیں کیسے پتا چلے کہ یہ اللہ نے منتخب کیا ہے کا اس کی ایک نشانی ہے اللہ کی طرف سے اگر اس کا انتخاب ہے تو جو تمہارے تبرکات چھین کر کے قوم امریکہ کے لوگ جادو کے لوگ لے گئے تھے وہ اچانک اللہ کی قدرت سے تمہارے پاس واپس آ جائیں گے اور اگر اللہ کی طرف سے منتخب نہیں ہوں گے تو نہیں آئیں گے کیا چھین کر لے گئے تھے ایک تابوت ایک شکین ایک صندوق تھا جس کے اندر ان کے بزرگوں کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں کیا کیا تھا اور وہ اصلی تختیاں تھیں جو حضرت مختار علیہ السلام کو دی گئی تھی اور اس کے علاوہ حضرت مختار علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی باقی چھوڑی ہوئی کچھ چیزیں تھیں کیا تھی بعد میں مسوی تھا اور بعد نے کہا حضرت مفتا اور حضرت ہارون علیہ مت السلام کی دستارے مبارک تھی آپ کے ہمیں دستار ہی نہیں تو معلوم ہم بھی ابھی دستار پہنتے تھے وقال لهم نبيهم اور کہا ان کو ان کے نبی نے ان آیت ملکی بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یا تابوت یہ ہے کہ آ جائے گا تمہارے پاس التابوت وہ صندوق فی ہی تم جس میں تمہارے لیے اطمینان ہے میرے رب بھی تم تمہارے رب کی طرف سے جب یہ صندوق ان کے پاس ہوتا تھا تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا غلبہ ہوگا وہ بقیہ تم نما سرکا آلو موسا و ہارون اور اس میں وہ باقی بچی ہوئی چیزیں ہیں جو چھوڑی تھی حضرت موسا علیہ السلام کی آل نے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی آل نے تخمل الملائکہ اٹھا کر لائیں گے اس کو فرشتے اور چنانچہ فرشتے لے کر آ گئے اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ آپ کو مطمئن ہو گئے کہ اللہ نے منتخب کیا تو ہم ہاں، مطمئن ہو گئے فرشتے کیسے لائے اٹھا کر کے بعض حضرات نے تو یہ لکھا کہ اچانک وہ صندوق پڑتا ہوا ان کے سامنے آ گیا ابھی بات چل رہی تھی صندوق سامنے اور بعد میں کہا کہ قوم امالکہ میں وبا پھیل گئی کسی نے کہا کہ صندوق کی وجہ سے اس کو واپس کرو انہوں نے بیل گاڑی پر رکھا اور بیلوں کو ادھر ہٹا دیا فرشتے اس کو لے کر جائے لیکن تحمل الملائی کا تقاضا ہے کہ پہلی والی بات ہو فرشتے اس کو اٹھا کر کے لائے ادھر کے بیل لائے ان کم تم مؤمنین بے شک اس میں تمہارے لیے ضرور زبردست نشانی ہے ان کنتم تم ممنین اگر ہو تم ماننے والے متعین ہو گئے کمانڈر بھی اور طے ہو گیا اب کوئی چارہ نہیں رہا بچنے کی تو چل پڑا یہ طبقہ جنگ کرنے کے لیے قوم امالکا کے ساتھ جنہوں نے ان کا ملک چھینا تھا ان کی اولاد کو قتل بھی کیا تھا گرفتار بھی کیا تھا فلما فصل طالوت بالجنود پنجابی کہتے ہیں جنہوں رب جیندا جی بھی دیتا ہے جس کو پرور کوئی عہدہ دیتا ہے نا اس کو عہدہ برتنے کا طریقہ پہلے عطا کرتا ہے حضرت تعلق کو پروردگار نے امیر بنوایا امیر منتخب فرمایا تو جو امیر کے لیے اوساف ہیں وہ سب کے سب عطا فرما دیے کسی مدرسے میں جانے کے لیے کسی شیخ کے پاس جانے کی ان کو ضرورت نہیں پیش آئی حدیث میں ہے قیامت سے پہلے جو حضرت مہدی آئیں گے فرمایا ایک ہی رات میں پروردگار ان کی اصلاح فرما دے گا سب کچھ معلوم ہو جائے گا اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق فیصلے کریں گے تو ان کو کیسے یہ دین معلوم ہوگا آگے آ رہا ہے پروردگار خود ان کو سکھا دے گا ابھی آ رہا ہے تیسرے بارے میں ان اللہ حضرت تعلق جب اس لشکر کو لے کر چلے تو امیر کی ذمہ داری جو ہے وہ سب ان کو معلوم تھی چنانچہ ان کو اس کا احساس تھا کہ یہ بھیڑ جو میں لے کر کے جا رہا ہوں اس کی آزمائش ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ اچانک بھیڑ گڑ مچے اور یہ واپس بھاگے اور پھر پاؤں اکھڑے اور جن کے جمنے سے وہ بھی نہ جم سکے ایسا ہو سکتا ہے چنانچہ جب لے کر کے چلے فلما فصلا جب جدا ہوئے لے کر چلے حضرت تعلق جنوبی لشکر کو فصلا جدا ہوئے یعنی علاقے سے نکلے لشکر کو لے کر قال ان فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تم کو ایک نہر پر سخت گرمی کا مہینہ سخت گرمی کا موسم بہت پیار پانی تھوڑا ساتھ لے کر چلے ختم ہو جائے گا نہر پر پہنچیں گے پانی نہیں ہوگا اللہ اس نہر پر آزمائش کرے گا تمہاری کیا فمن شرب منه بلی سمینی تو جو پیے گا اس نہر میں سے منی وہ مجھ میں سے نہیں رہے گا وہ میری جماعت کا آدمی نہیں ہوگا وہ مطلب یا ہو اور جو نہیں چکھے گا اس کو بے شک وہ مجھ میں سے ہوگا من منسوس بیاتی مگر من وہ آدمی اس طرح کا جو چلو بھر لے غرفتن ایک چلو بی اپنے ہاتھ سے اس کو بھی چلو کہتے ہیں اس کو بھی چلو ایک ہاتھ سے لیکن بی ادی کا تقاضا ہے کہ یہ ایک ہاتھ والا بس اتنا جتنا ایک ہاتھ میں پانی آئے اتنا اگر کوئی پیے گا تو وہ میرا ہے اور جو اس سے زیادہ پیے گا وہ میرا ہے اور پیاز کا تقاضا کیا ہے اگر آپ بالکل نہ پیے تو نپ جائے گا اور اگر ایک کترا پڑ جائے منہ کے اندر تو پھر تو چھوٹتی نہیں ہے کیسا سب سے امتحان اللہ محبت نہ اللہ ہماری حفاظت سے کیسا سخت امتحان نہر پر پہنچے ایک چلو پینا ہے اس سے زیادہ نہیں فریبو منہو تو پیا اس نہر میں سے ان سب نے ہلم منہم مگر ان میں سے بہت تھوڑے تھے اور جو پیتا گیا پانی تو بس پھر وہ گرتا گیا پھر نہیں اٹھ سکا ہو جس نے پانی پیا پھر کہاں پیاس چھوٹی نہیں اور پیتا ہی رہا پیتا ہی رہا اور جو پانی کی پیاس کو برداشت نہ کر سکے جو پانی کی تپش نہ سہ سکے وہ جنگ کی گرمی کہاں برداشت کرے گا یہ آزمائش تھی جنگ ہے کھیل اور تماشا نہیں بہت سارے لوگ خالی اور ہمیشہ میں دیکھ کر سوچتے جنگ اسی طرح ہوتی ہو وہ جنگ ہے جنگ گردنے کٹیں گی جسم کے ٹکڑے ہوں گے وہاں جانا ہے جو پیاس نہیں برداشت کر سکا وہ تلواروں کی مار برداشت کرے گا پر شرید اومی ہو پیا اس کو اللہ خلیل منہم مگر ان میں سے چھوڑ دیں کتنوں نے پیا اور کتنے کو لے کر چلے تھے بعد نے کہا چالیس ہزار کو لے کر چلے تھے اور کتنے نے پیا سب نے پیا بچے کتنے حضرت قطادہ کا قول ہے تین سو تیرہ بچے ان سے پوچھا گیا کہ حضرت تعلق کے ساتھی کتنے تھے فرمایا اتنے ہی تھے جتنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے میدان میں تھے اور تاریخ کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جو رونما ہی تاریخ میں اس لیے ہوئے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیمبر آخر کے لیے تمہید ہے اس طرح کے واقعات ان کے زمانے میں پیش آئیں گے مان لیا جائے اس روایت کو تو تین سو تیرہ بچے جا بتا پر جب کراس کیا حضرت جا بتا ہو اس نہر کو کراس کیا ہوا انہوں نے حضرت تعلق نے بلین آمن ہو اور انہوں نے کراس کیا جو ان پر ایمان لائے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا جب وہاں پہنچے قالوا لا طاقتنا اليوم بجالوت وجنوده انہوں نے کہا ہائے ہائے لا طاقت لنا کوئی طاقت نہیں ہمارے لیے اليوم آج بجالوت جالوت کا جالو سے لڑنے کی وہ اور اس کے لشکر سے لڑنے کی کہاں لڑ سکتے ہیں اتنا بڑا لشکر اور لوہے کے اندر ڈوبا ہوا ہتھیاروں میں غرق ہمارے پاس نہ سامان نہ ہتھیار اور بندے تین سو تیرہ کیسے لڑائی کر سکتے ہیں اس پر ایک اشکال کہ یہ تین سو تیرہ تو منگے ہوئے تھے یہ تو امتحان پاس کیے ہوئے تھے ان کی زبان پر یہ لفظ کیوں آیا بعد نے کہا کہ نہیں کچھ نیر کراس کر کے پینے والے بھی چلے گئے تھے انہوں نے یہ جملہ کہا تھا اور یہ کہہ کے واپس بھاگ گئے انہوں نے کہا بھائی ہمارے بس میں نہیں ہے یہ بہت بڑا لشکر ہے کیوں جان تھوڑی مروانی ہے یہ ڈھنگ کی کوئی جنگ نہیں ہے بعد نے کہا نہیں یہ جو تین سو تیرہ تھے ان میں سے کچھ کامل تھے اور کچھ اکمل تھے یہ بھی کامل تھے لیکن انسان کی فطرت مجبور کرتی ہے سانپ دیکھ کر کے وہ گھبرائے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر کے وہ گھبرائے لیکن اللہ نے ان کے قدم جما دیے اور وہ کیسے قدم جمائے جو اکمل تھے زیادہ مکمل تھے اگلے والے انہوں نے کہا کم من منسیات قلیلت کتنی چھوٹی سی ٹکڑیاں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں ان کے قدم بھی جم گئے اس دوسری تفسیر کو یہ فقیر راجے سمجھتا ہے کس وجہ سے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس طرح واقعہ پیش آیا کیا پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ علیہ عمران میں کہ غزوہ خود میں جب تین سو منافق الگ ہو گئے اور سات سو ایمان والے رہے ان میں بھی دو طبیلے ایسے تھے کہ ان کے پاؤں اکھڑنے والے تھے لیکن اللہ نے دوسرے ایمان والوں سے کچھ ایسی ہمت کی باتیں کہلوائیں ان کے پاؤں بھی جم گئے اس کا ذکر آئے گا وہاں پر اور انہیں میں سے حضرت جانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے لوگوں نے کہا تم تھے وہ جو عہد میں تمہارے پاؤں اکھڑنے لگے تھے فرمایا ہم تھے مگر ہم کو کوئی شرمندگی نہیں کیوں اس لیے کہ ہمارے پاؤں تو اکھڑ رہے تھے اللہ نے جمائے اور اللہ نے فرمایا ولی یو ہوما اللہ ان دونوں کا دوست ہے چلو اگر ہمیں اس سرے میں اللہ کی دوستی کا پیغام مل گیا یہ ہمارے لیے کافی ہے کوئی شرم کی بات نہیں اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہی لوگ تھے جو کراس کر گئے تھے پانی نہیں پیا تھا پکے تھے لیکن دشمن اتنی بڑی تعداد کتنی بڑی تعداد کم سے کم ایک لاکھ اور یہ تین سو تیرہ اللہ اکبر تین سو تیرہ ایک لاکھ سے ٹکرائیں گے تو چھوٹی تعداد ہے تاریخ اپنے کو دہراتی ہے اور عرض کرتا ہوں انشاءاللہ انہوں نے کہا ہمارے لیے طاقت نہیں جادو سے اور اس کے لشکر سے لڑنے کی قال الذين يظنون انهم ملاق الله ہم لوگوں نے جن کو پختہ یقین تھا میں عرض کر چکا کہ ظن کے معنی کبھی یقین اور کبھی گمان جن کو یقین تھا ملا اللہ کہ وہ ملنے والے ہیں اللہ سے انہوں نے کہا کم من قلیلت آہا کیسے اخلاص سے یہ جملہ نکلا تھا قیامت تک جملہ باقی رہے گا ان کی زبان سے نکلا تھا اللہ کو پسند آ گیا قرآن میں نازل ہو گیا صبح قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا یہ جملہ بھی پڑھا جائے گا کم من منفیاطن کلیل کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں کلیل تھوڑی سی غلطی کثیرتن تن اللہ وہ غالب گئی بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر زیادہ جماعتوں پر بھی اذن اللہ ہی اللہ کے حکم کی وجہ سے واللہ اللہ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے ڈٹ جاؤ ہم اپنی طاقت سے غالب نہیں آئیں گے اللہ کے فضل سے اس کے حکم سے اس کی مدد سے غالب آئیں گے اللہ غالب کرے گا آگے غالب کیسے غالب آئے ولما برادری جادو کا وجنودی اور جب وہ ظاہر ہوئے سامنے آئے جادو کا جادو کے سامنے آئے اور اس کے لشکر کے سامنے آئے ایک طرف ایک لاکھ اور ایک طرف تین سو تیرہ ان تین سو تیرہ نے جب ان کو دیکھا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی ربنا انہوں نے کہا ہے ہمارے رب افرغ علینا صبرا انڈھیل دے ہمارے اوپر صبر کو انڈھیل دے افرغ یفرغ پانی بہانا ہے اردو میں مجھے لگ جھرنے لگا دے ہمارے اوپر صبر کے چھم لگا دے ہمارے اوپر صبر کے صبر کے دریا بہا دے ہمارے اوپر اللہ اکبر اتنا صبر دے دے کہ ہم صبر کے دریا میں ڈوب جائیں وہ سب بھی اور ہمارے قدم چھما دے یہ بڑا آسان ہے بس پڑھ لیا میں آپ نے سن لیا ایک لاکھ کے مقابلے میں موت کے منہ میں جانا دیکھتے ہوئے موت ہے یہ بڑے دل گردے کی بات ہے صرف اللہ کی ذات پر بھروسے سے نصیب ہوتا ہے ون سرنا اور مدد کر ہماری سو مل کافی کافروں کے مقابلے میں کافر لوگوں کے مقابلے میں وہ ہزم ہوں بھی تو شکست دے دی انہوں نے ان کو بھی اللہ ہی اللہ کے حکم سے اور کیسے شکست دی تھی حضرت جالو اس لشکر کو لے کر چلے راستے میں حضرت داود علیہ السلام اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی نوجوان تھے حضرت داود بکریاں چراتے تھے اور نشانہ بڑا زبردست تھا یہ بکریاں چرانے والے بھی بڑے خوش قسمت ہیں سارے نبیوں سے بکریاں چروائی گئی حضرت داود بکریاں چرانے والے حضرت داود بکریاں چرانے والے اس کے پیچھے بہت راز ہیں وہ اپنے موقع پر کبھی بات موقع ہوا بات کروں گا بکری والے کا نشانہ بھی بڑا تیز ہوتا ہے بکری کو واپس موڑنے کے لیے مارتا ہے اسے دور وہاں لا کے لگتا ہے کنکری مارتا ہے واپس موڑتا ہے کبھی بکری کو ڈرانے کے لیے مارتا ہے اس کے آگے پیچھے بگاتا ہے ان کا نشانہ بہت تیز تھا اور وہ روایتوں میں ہے کہ وہ جو رسی ایسے ہم کرتے ہیں نا ہاں، گوکھر کہتے ہیں اس کو اردو میں ہمارے یہاں قوانی کہتے ہیں آپ جو بھی اس کو کہیں دو رسیاں ہوتی ہیں یہاں یہ رسی وہ موٹی سی ہوتی ہے اس کو جوڑ لیا جاتا ہے یہاں پتھر رکھتے ہیں پھر ایسے گھماتے ہیں ایک طرف سے چھوڑتے ہیں اور دوسری کو پکڑ کر رکھتے ہیں تو ٹوٹ جاتا ہے پتھر مگر اس میں نشانہ رہنا یہ بہت کمال کی بات ہے تیر کا بندوق کا وہ کون سا نشانہ یہ نشانہ یہ ہوا میں مار رہا ہے مگر بالکل نشانہ سیدھا حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ جلد او کنارے پر کھڑا ہے اور ہوا دے رہا ہے جنگ کو بھڑکا رہا ہے اپنے لشکر کو ابھار رہا ہے اور پورا گھر ہے لوہے کے اندر پہنی ہوئی ہے کہیں تلوار کا زخم لگنے کے لیے بھی جگہ نہیں اگر آنکھیں کھلی ہیں ادھر سے گھما کر جو پتھر مارا سیدھا لگا یہاں وہی گرا کھیل ہو گیا وہ قاتارا داغوت جادوس کا اور قتل کر دیا حضرت داغود علیہ السلام نے جادوس کو وہ آتا اللہ الملک حضرت شاہ قاضر رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک اہم بات لکھی فرمایا یہ صوفی سنتوں کا دین ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن بزدلوں اور ہجڑوں کا دین نہیں ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ کرنا چاہے وہ اللہ کے راستے کی جنگ ہو یہ کوئی نیک بندوں کا کام تھوڑا ہے یہ تو گنڈے بدماش جنگ کرتے رہتے ہیں حضرت سے داود علیہ السلام کو کیا ہوگی اللہ کے پیمبر ہیں لیکن اگر انبیاء کرام اس طرح دشمنوں اور ظالموں اور گنڈوں کے زور کو توڑیں گے نہیں تو پھر کیا ہوگا وہ آگے آ رہا ہے وہ قتل داود جادو کا اور قتل کر دیا حضرت داود نے جادو کو وہ آتا اللہ الملک ملک کا اور اللہ نے حضرت داود کو بادشاہی دے دی پہلے حضرت جادو تاروق کو ملی ان کی وفات کے بعد حضرت داود بادشاہ بن گئے والحکمت اور اللہ نے ان کو دانش مندی عطا کی مما شاہ اور سکھایا اللہ نے ان کو جو چاہا کیا کیا سکھایا جو بھی امور مملکت سے سب سکھائے میں نے عرض کیا تھا اوپر کی تاریخ اپنے کو دہراتی ہے یہاں تین سو تیرہ مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے کس کے ایک لاکھ کے مقابلے میں لیکن تاریخ نے اپنے کو دہرایا حضرت خالد نے ولید رضی اللہ تعالیٰ صرف ساٹھ لوگوں کو لے کر کے اور ہماری تاریخ میں فتح شام میں ان ساٹھ لوگوں کے نام بھی موجود ہیں میں نے جب پڑھا ہے تو بہادری الگ ہے میں کہتا ہوں اللہ نے ان لوگوں کو یاداشت کیسے دی تھی جب انہوں نے امیر سے کہا کہ مجھے ساٹھ لوگ جائیں میں پہلے اکیلا ان سے لڑوں گا ساٹھ لوگوں کو حضرت زبیر اتنے اخبار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں کو مرواؤ گے فرمایا سب سے پہلے آپ ہی آ جائیے گا دیکھیے کیا نقشہ نظر آتا ہے آج لیکن جب وہ ان ساٹھ لوگوں کا نام لیتے ہیں میں حیران ہوا یا میرے پاس جو لوگ پڑھتے ہیں مجھے ان کے نام نہیں آتے ہیں ایک سانس میں سب کے نام بیان کر یا یا فلاں فلاں قم یا فلاں قم یا عبداللہ قم یا زبیر یا یا طلحہ زبیر العوام کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ ان کو امیر نے اجازت دے دی تھی جس کو آپ کہو گے ان کو آپ منتخب کر سکتے ہو ساٹھ لوگوں کو لیا اور مقابلے میں کتنے تھے ساٹھ ہزار تھے ساٹھ ہزار رومی کم کے ساتھ مقابلہ تھا پورے دن چل رہی سکتے نہیں تھے یہ لوگ اللہ اکبر اور جب شام کو سورج ڈھلنے کے بعد جنگ ختم ہوئی واپس پلٹے تو حضرت خالد ابن ولید نظر نہیں آ رہے تھے لوگوں نے سمجھا وہ شہید ہو گئے بعد میں معلوم ہوا جو دشمنوں کو بھگانے کے لیے دور تک ان کے پیچھے گئے تھے لاشوں کو شمار کیا گیا دس ہزار کے قریب رومیوں کی لاشیں ملی جن میں سے زیادہ تر تو پہاڑوں سے گر گر کر کے مرے نالیوں میں بھاگتے ہوئے اور ایمان والے صرف دس شہید پچاس لوگ واپس آ گئے تاریخ اپنے کو دوہراتی ہے کم من فیات قلیلت غلبت سیاست کثیرتا باذن اللہ لیکن اللہ کا دین اور پھر اس میں جنگ کی اجازت اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام جیسے لوگ بھی جنگ کریں اور حضرت شمویل جنگ کے لیے امیر منتخب کریں یہ کیا ہو رہا ہے کیوں انسانوں کو قتل کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے فرمایا انسانوں میں کچھ ایسے انسان ہیں جو انسانی معاشرے کے لیے پھوڑے اور کھنسی جیسے پیدا ہو جاتے ہیں ان پھوڑے اور کھنسی کو جسم کے اوپر اگر پیدا ہو جائے کینسر لگ جائے تو اتنے حصے کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے ورنہ وہ پورے جسم کو خراب کر دے گا ایسے لوگوں کو کاٹ پھینکنا انسانی معاشرے سے ضروری ہے ورنہ پورا انسانی معاشرہ خراب ہو جائے گا الناس اور اگر اللہ نہ ہٹاتا رہتا لوگوں کو بعض بعض کو کے ذریعے سے ان صالحین کے ذریعے سے اگر کنڈو کا دور پروردگار توڑتا نہ رہتا لفسدت الارض تو زمین میں فساد مت جاتا اور آ رہا ہے سورہ حج میں آگے کہ پھر مسجدوں کی نہیں پھر گردواروں کی اور مندروں کی اور گرجا گھروں کی خیر نہ ہوتی کیوں پھر گنڈوں کا راج ہوتا نہ مذہبی لوگ غالب آ جاتے صرف نیک اور مذہب پرست لوگوں کو دنیا میں جینے نہ دیتے ورک اللہ فضل خزل نالعال لیکن اللہ بہت بڑے فضل والا ہے تمام جہانوں پر اس لیے ایسے گنڈوں کے زور کو توڑتا رہتا ہے دل کا یا تو اللہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں نقلوہ علیہ کا ہم ان کو تلاوت کرتے ہیں آپ کے سامنے بالحق سے برحق طریقے سے اور یہ اتنے واقعات پیچھے پیش ہوئے آپ وہ بھاگنے والوں کے پاس نہیں تھے جو مرے اور پھر زندہ ہوئے آپ حضرت شمعیل کے زمانوں میں نہیں تھے آپ حضرت تعلق کے اور حضرت داود کے پاس موجود نہیں تھے لیکن آپ نے ایسا سنایا جیسا کہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا سنانا اس بات کی نشانی ہے ان نقل امن المرسلین اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں اگر آپ پیمبر نہ ہوتے تو آپ یہ کیسے بیان کرتے آپ رسول ہیں آپ کے اوپر وہی کے ذریعے سے یہ نازل ہوا اور اللہ نے وہی اسی لیے نازل کی کہ آپ اس کے پیم بنتے دل کر رسول فضلنا اللہ على بعض یہ ہے رسول یہ پیچھے حضرت داود حضرت شمعین حضرت حسین حضرت موسا حضرت عیسیٰ علیہ مصطلاۃ و فرام فت اللہ باد مالاب ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ایک بدبخت نے آج سے دو چار سال پہلے نا وہ ایک مضمون لکھا تھا کہ اسلام اس بات کو نہیں برداشت کرتا ہے کہ کسی نبی کو کسی پر فضیلت دی جائے اور کہنا یہ چاہتا تھا بد وقت عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی کے اوپر فضیلت نہیں ہے پوچھا کیسے معلوم ہوا تو اس نے واحد پیش کی جو آپ نے کل پڑی لان منہم ہم ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے میں نے وہاں عرض کیا تھا تفریق کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے یہ نہیں ہم کہتے رہی بات کہ کوئی افضل ہے اور کوئی مفضول ہے یہ تو ہر جماعت میں ہے تو انبیاء کرام کی جماعت میں نہیں ہوگا یہ ہے وہ انبیاء کی جماعت سطح آباد اور بعض ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی کیا فضیلت اللہ ہم میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے بات کی ظاہر ہے جن سے بات نہیں کی وہ ان کے مقابلے میں افضل ہیں ان سے بات فرمائی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور پر ورفع بعضهم درجات اور کچھ کے درجے تو بہت اونچے کر دیے وہاں پہنچایا جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے اور وہ صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وآتینا عیسی ابن مریم البینات اور ہم نے عیسائی ابن مریم کو دی واضح نشانیاں وہ بھی روحن اور ہم نے ان کی تائید فرمائی مدد فرمائی روح القدس کے ذریعے سے روح القدس کی ترکیب اور مدد کا کیا مطلب ہے عرض کیا جا چکا ولو شاء شاء اللہ الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من آمن ومنهم من كفر دو چیزیں ایک ہے پروردگار کا پسند کرنا وہ کفر کو پسند نہیں کرتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اختیار دینا اس نے اختیار دیا ہے اختیار ہی سے انسانوں کا امتحان ہوتا ہے ولو شَاءَ اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا مت تعالیٰ تو نہ جھگڑا کرتے اللہ جین من بعدہم وہ لوگ جو ان انبیاء کے بعد تھے من بعد ما جاسم البینات اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں کیسے جھگڑا کرتے سب کے سب ایمان لے آتے اللہ کے حکم سے اللہ چاہتا سارے مسلمان نہ ہو جاتے ولیکن کے لیکن انہوں نے اختلاف کیا اس لیے کہ اللہ نے زبردستی مجبور کر کے سب کو مسلمان نہیں بنایا چنانچہ کچھ ایمان والے وہ من آمَنْ آمن تو کچھ وہ تھے جو ایمان لائے وہ من کفر اور کچھ وہ تھے جنہوں نے کفر کیا اور پھر آپس میں جھگڑے ہو گئے ایمان والے کا چال نہ فرمانوں کے جھگڑے ہو گئے نہ فرمانوں میں دنیا میں بے دینی کو پھیلانے کے لیے ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کیے ولو شاہ اللہ مک اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا مکتا تو وہ جھگڑا نہ کرتے ولیکن اللہ ما یرید لیکن اللہ کرتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے چنانچہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بندوں کو مجبور کر کے دین پر نہ لگایا جائے بلکہ ان کو مختار بنا دیا جائے پمن شاہ فل ومن پمن شاہ جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے بات کس کی چل رہی ہے بیچ بیچ میں باتیں آتی ہیں بھول نہیں جانا اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دینا اور جان کی قربانی کے ساتھ ضرورت ہوتی ہے مال کی قربانی کی فور مال کی قربانی کی ترغیب یا الذین آمنو اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو مما رزقناکم من قبل خرچ کرو تم مما اس میں سے رزقنا جو ہم نے تم کو روزی دی من قبل اس سے پہلے ان یقی یوم آ جائے وہ دن لا بیع فیہ جس میں کوئی تجارت نہیں جس میں بیع نہیں ولا خلت اور جس میں کوئی دوستی نہیں ولا شفاعت جس میں کوئی سفارش نہیں انکار کیا گیا کہ اس دن میں کوئی تجارت نہیں ہوگی کہ کمائی کر کے کچھ لے دے کر کے جان چھڑا لو اس دن میں کوئی دوستی نہیں ہوگی کہ دوست اپنے دوست کو چھڑا لے اللہ کی پکڑ سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے ولا شفاعت اور اس میں سفارش نہیں ہوگی لیکن سفارش کا استثنا ہے ایک تو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں ہوگی اللہ کی اجازت ہو پھر سفارش ہوگی احادیث متواترہ اس پر دلالت کرتی ہیں اور امت کا اس پر اجماع ہے اور دوسرے نمبر پر اس کی سفارش ہوگی جس کو اللہ پسند کرے گا اللہ علم القضا جس کو اللہ پسند کرے گا اور ظاہر ہے کہ اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا اس کے لیے سفارش نہیں ایمان والے کے لیے سفارش ہے اور یہ بخشش کا ایک طریقہ ہے کہ بجائے خود بخشنے کے سفارش کا اختیار دیا گیا اجازت دی گئی اور پھر شفاعت کے ذریعے سے بخش دیا گیا بل کا اور کافر وہی تو ظالم ہیں وہی ظلم کرنے والے ہیں اگر ان کے لیے شفاعت نہیں ہوئی ان پر ظلم نہیں ہوا وہی ظالم تھے انہوں نے وہ راہیں اختیار کی جن کے بعد وہ شفاعت کے مستحق بھی نہیں ہوئے وہ ان الْمُرْسَلِينَ المرسلین پہلے پارے کی آخری آیت کو پھر دیکھیے گا ان واقعات کے بیان سے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کی رسالت کا تذکرہ ہوا آگے تھوڑا سا اللہ کی توحید کا تذکرہ آتا ہے لیکن ایک آیت کے اندر اتنا تفصیلی توحید کا تذکرہ ہے کہ قرآن کریم کی کسی دوسری ایک آیت میں اتنا تفصیلی توحید کا تذکرہ نہیں ہے اس لیے یہ آیت قرآن کی تمام آیتوں سے افضل ہے اکیلی اکیلی آیت اور آیتوں میں فضیلت کیوں آتی ہے حضرت ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اس میں پروردگار کی کچھ صفتیں یا اس کا اس میں مقدس بیان کیا جاتا ہے اس لیے فضیلت آتی ہے اس اکیلی آیت کے اندر پروردگار کا نام کبھی ضمیروں کے ساتھ اور کبھی براہ راست اتنی بار آیا ہے کہ کسی اکیلی آیت میں اتنی بار مالک الملک کا نام نہیں آیا اس لیے اس میں فضیلت ہے اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ وہ ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ سوائے اس کے وہ اکیلا ہے تنہا ہے اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں الحیو وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اس لیے وہ لائق عبادت ہے اور جن کو اس کے سوا مانو گے وہ پہلے مردہ تھے پھر زندہ ہوئے جو خود مردہ تھے پھر زندہ ہوئے وہ دوسروں کی زندگی کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں القیوم وہ قائم ہے یا وہ منتظم ہے اسی کے وجہ سے اسی کے دم سے ساری کائنات قائم ہے ساری کائنات کا انتظام کرنے والا ہے جب ساری کائنات کو چلانے والا وہ ہے تو کوئی دوسرا لائق عبادت کیسے ہو سکتا ہے لا تا روح ولا نوم نہیں چھوتی ہے اس کو اونگ ولا نوم اور نہ نیند باقی جتنے ہیں کائنات میں کبھی ان پر غفلت تاری ہوتی ہے کبھی ان کو نیند آتی ہے کبھی ان کو اونگ آتی ہے یہ بتاؤ کہ جس کو تم نے معبود مانا جب اس کو نیند آ گئی اس دور میں کائنات کو سنبھالنے والا کون ہے کسی کو اونگ آ گئی اس دور میں کائنات کا نظام کون چلانے والا ہے وہ لوگ جو نوز بلّہ کہتے تھے تین میں سے تیسرے اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب ان سے پوچھیے گا عیسیٰ علیہ السلام خدا کیا کہنا جی خدا ان کے بغیر کائنات چل سکتی ہے کہتے نہیں چل سکتی تو جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے تب تک کیسے چل رہی تھی تو وہ نوز بلّہ اپنے انداز سے کہتے ہیں کہ نہیں وہ تب بھی تھے بے شک دنیا میں نہیں تھے چلو مانا پھر اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے اور ایک عرصہ تک مردے رہے اور پھر دوبارہ زندہ ہوئے اور آسمان پر چلے گئے ان سے پوچھو کہ جتنا عرصہ وہ مردہ رہے وہ تو بہت لمبا عرصہ کہتے ہیں آپ کو ایک منٹ کے لیے بولو اس منٹ میں کائنات کو کون چلا رہا تھا اگر اس کے بغیر کائنات نہیں چل سکتی یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہزاروں کو بھی پیدا ہو جائے نہیں دے سکتے لا تاخذه نہ ولا نوم نہیں چھوتی ہے نہیں پکڑتی ہے اس کو ہوں اور نہ نیند لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے مان کون ہے ذا وہ الذي يشفع عنده جو اس کے پاس سفارش کر سکے الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے اس کے حکم سے یا بین ایدیہم وہ جانتا ہے جو انسانوں کے سامنے ہے وہ خلفہم خلفا اور جو جانتا ہے جو ان کے پیچھے ہے جو آگے آنے والا ہے وہ بھی جانتا ہے جو پیچھے گزر گیا وہ بھی جانتا ہے بلا یو ہی تو علمی اور نہیں انسان گھیر سکتے ہیں کسی چیز کو من علمی ہی اس کے علم میں سے اس کے علم میں سے کسی چیز کو اپنی پوری پکڑ میں انسان نہیں لا سکتے ہیں اللہ بما شاء مگر جتنا اللہ چاہے جو اللہ چاہتا ہے بتا دیتا ہے بس جانتے ہیں اس کے سوا اس کے علم کی کسی چیز کو انسان اپنے پوری پکڑ میں احاطے میں نہیں لا سکتا ہے وسیع کرسی السماوات والارض چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی السماوات سارے آسمانوں کو والارض اور زمین کو یہ زمین اور اس کے اوپر سات آسمان اور اس پر عرش اور اس کے اوپر کرسی اور یہ ساری چیزیں اس کے مقابلے میں ایسے جیسا کہ کسی ڈھال کے اندر رکھے ہوئے چند درہم وسیع چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی سمایا ہوا ہے اس کی کرسی کے اندر سمائی ہوئی ہیں اس کی کرسی کے اندر سارے آسمان اور ساری زمین اور سب چیزیں بلا یا اور نہیں یا اس کو تھکاتا ہے حفظ ان دونوں کی حفاظت کرنا ان دونوں کی آسمان اور زمین اور ان کی تمام چیزوں کی حفاظت کرنے سے وہ تھکتا نہیں لا یدہ وہ بے بس نہیں ہو سکتا وہو اللہ علی وہ بلند و بالا ہے العظیم وہ زبردست عظمت والا ہے اب ایک نظر اور مار لیجئے کہ کتنی بار اس میں اللہ کا نام آیا اللہ ایک مرتبہ اللہ ہو ہو وہی دو مرتبہ الحی تین القیوم چار لا ہو کتنا ہو گیا ہو پانچ لہو ما لہو کتنا چھ من ہو ہو سات الا دلہ ہی ہی آٹھ یعلم کے اندر ہوا وہ جانتا ہے کتنے ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا بلا تون من علم ہی دس بما شاء شاء کے اندر ہوا کتنی گیارہ وسیع کرسی ہو بارہ ولا یادو تیرہ تیرہ العلی العظیم اللہ اکبر کتنی بات اس کا اس میں گرامی اس کا اس میں مقدس لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی کھول کھول کر کے بتا دیا گیا جان و مال کی قربانی کی ترغیب دے کر بھی بتا دیا گیا اس کا دین سمجھا دیا گیا اس آیت کے اندر اتنی تفصیل کے ساتھ اس کی توحید کو بتا دیا گیا اب مجبور نہیں کیا جائے گا کسی کو مسلمان بننے کے لیے جس کا دل چاہے وہ مسلمان ہو جنت کا راستہ اختیار کرے جس کا دل چاہے نہ ہو جہنم کی طرف جائے لا اکراہ دین نہیں زبردستی ہے کوئی دین کے اندر قد تبین الرشد یقیناً واضح ہو چکی ہے ہدایت من الغی گمراہی کے مقابلے میں فمن یکفر بالتاغوت تو جو کوئی انکار کرے گا تاغوت کا وہ باللہ اور ایمان لائے گا اللہ پر فقد استمسک بالعروۃ الوثقی تو یقیناً اس نے اس کا پکڑ لیا الوثقی بھروسے والے دستے کو بھروسے والے کڑے کو اور بھروسے والی گراہ کو تین مانا چاہیے بل اور وطل وسطہ ایسے دستے اور ایسے گرہ کو اس نے پکڑ لیا لن فسام لہا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن نہیں اللہ سمیع اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے آیت کا رب تو آپ کو معلوم ہو گیا اس کے پیچھے ایک شان نظور بھی ہے انصار اور کے لوگوں نے دور جہانت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے غربت کی وجہ سے آپ نے کچھ بچے بنو ق اور بنو نذیر کے یہاں بھیج دیے تھے کہ چلو کچھ دن تمہارے یہاں کام بھی کرتے رہیں گے اور خرچہ بھی ان کا چلتا رہے گا جب بنو اور بنو نذیر کو جلا وطن کیا جانے لگا ان کی غداری کی وجہ سے تو ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ جانے لگے ان کے والدین نے کہا تم کیا کر رہے ہو کفر کا ساتھ دے رہے ہو یہودیوں کے ساتھ جا رہے ہو ہم تمہارے ماں باپ ہیں ایمان قبول کرو لیکن یہودیت کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ یہ بات پلٹے نہیں انہوں نے کہا رہے ان کے گھر میں کھلایا انہوں نے پلایا انہوں نے پہنایا انہوں نے ہمیں کیا معلوم ہمارے باپ تم ہو اس پر انہوں نے زبردستی کرنے کی کوشش کی آیت نازل میلہ فی دین دین میں زبردستی نہیں کسی کو زبردستی نہیں مسلمان بنایا جا سکتا کیسے بیوقوف ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تلوار کے زور سے پھیلانا ہی جائز نہیں اور اگر بال کوئی تلوار چلائے پڑھ کر جان سے مار دوں گا میں نے کہا چلو پڑھ لیتا ہوں کیا مسلمان ہو جائے گا زبردستی میں کلمہ پڑھانے سے کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے پھر کیسے زبردستی سے دین پھیل گیا ایسا جھوٹ جس کے پیچھے سچ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اکراہ فی دین دین میں کوئی جبر نہیں کوئی زبردستی نہیں قد تبین الرشد من الغی ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی کے مقابلے میں فمن یکفر تعوب جو جو کوئی انکار کرے گا تاغوت کا یہ تاغوت کیا بلا ہے کئی تفسیریں آئیں تاغوت کی جادو کو تاغوت کہتے ہیں جادو کرنے والے کو تاغوت کہتے ہیں اور بدھ کو تاغوت کہتے ہیں اور بدھ کے پجاریوں کو بھی تاغوت اور جو غیر خدا کی عبادت کی دعوت ہے اس کو بھی تاغوت کہا گیا بہت لمبی تفسیر یہ سب تاغوت ہیں اور سب مراد ہیں یہاں پر پھر بھی تعبوت جو کوئی تاغوت کا انکار کرے گا اور محاورے کے طور پر بول دیا جاتا ان طاقتوں کو بھی جو خدا بیداری کی دعوت دیں اور خدا کے شرک کی دعوت دیں ان طاقتوں کو بھی کہا دیا جاتا ہے تاہو کی طاقتیں ورنہ اصل میں تاہو کو بت کو کہا جاتا تھا اصل میں تاہو جادو کو اور کہانت کو اور کاہن کو اور ساحل کو کہا جاتا تھا ویو ممبل اور اللہ پر ایمان لائے فقد استم سے قبل غور اس نے پکڑا ہروا گسفہ کو ہروا کیا ہے ایک رستہ اس میں گانٹ لگا دے گانٹ کی جگہ سے آدمی پکڑ لے تو ٹوٹتا نہیں ہے اس کو بھی عروا کہتے ہیں رستے کو پکڑ لیں نہ چھوٹے اس کو بھی عروا کہتے ہیں اور رستے کے آخر میں ایسے ہلکا ہو کڑا ہو آپ کڑے میں سے اس کو پکڑ لیں اس کو بھی عروا کہتے ہیں یہ بھروسے والا کڑا ہے لم کسام رہا جس کے لیے ٹوٹنا نہیں اللہ سننے والا جاننے والا اللہ ولی اللہ آمن اب دو طبقے ہو گئے ایک وہ جو تعبق کا ساتھی بن گیا اور دوسرا وہ جس نے ایمان اختیار کیا جو ایمان قبول کرتا ہے اللہ ان کا دوست ہے اللہ ولی اللہ دوست ہے اللہ دینا آمن ان لوگوں کا جو ایمان لائے یوکر جو من ظلمات النور نکالتا ہے اللہ ان کو اندھیریوں سے روشنی کی جانب ولدین کفارو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اولیاء تاغوت ان کے دوست تاغوت ہیں یوکر وہ نکالتے ہیں ان کو من النور ظلمات روشنی سے اندھیریوں کی جانب قرآن کریم میں بار بار آئے گا یہ لفظ اندھیریاں جمع اور روشنی واحد مفسرین نے کہا کہ روشنی اصل میں اکیلی ہے اللہ کے دین اس لیے اس کو ہمیشہ واحد لایا گیا اور اندھیریاں کفر کی اندھیری شرک کی اندھیری بدعات کی اندھیری یہودیت کی اندھیری عیسائیت کی اندھیری مناسبت کی اندھیری یہ بہت اندھیریاں ہیں اس لیے ظلمات کو جمع لایا جاتا ہے بلائے اصحاب النار یہ جہنمی لوگ ہیں آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دو کردار تھے ایک تعبت کا ایک ایمان والے کا آگے ان دو کرداروں کے لیے دو شخصیات کو پیش کیا جا رہا ہے ایک ان کا دوست اللہ ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرا جس کا دوست تعبت ہیں یہی بدھ ہیں کاہن ہیں ساحر ہیں اور تاغوتی طاقتیں ہیں وہ اس کے دوست ہیں اس کا کردار پیش کیا جا رہا وہ ہے نمرود مشہور ہے نمرود اور تحقیق کی بات لوگوں نے لکھی نمرود نون کے اوپر پیش اور زال نہیں بلکہ زال اور بعد میں نمرود بھی کہا کون تھا یہ بابل کا بادشاہ تھا جہاں پر حضرت ابراہیم کے باپ آگر رہتا تھا آگر کون تھا بت فروش تھا یا اس کا وزیر تھا اس کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار نے فطرت سلیمہ عطا فرمائی اپنی قدرت غیب سے ان کی تربیت اور پرورش فرمائی بتوں کے ماحول میں آنکھیں کھولی لیکن اللہ نے توحید عطا فرمائی وقت کے بادشاہ کو دعوت دینے چلے بادشاہ ان سے الجھ پڑا الم سارا حاج ابراہیم کیا آپ نے دیکھا آپ نے نہیں دیکھا کیا آپ نہیں جانتے ہیں ابھی عرض کر چکا الدی اس آدمی کی طرف دیکھا آج جا ابراہیم جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے فی ربی ہی ان کے رب کے بارے میں ان آتا اللہ الملک صرف اس وجہ سے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اس کو بادشاہی عطا کی تھی قال ابراہیم یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الزی یوح و میر مناظرہ کرنے لگا بحث کرنے لگا ابراہیم علیہ السلام نے دلیل پیش کی تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے رب بھی میرا رب وہ ہے اللہ یوش کی وہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے جس کے پاس زندگی کی طاقت جس کے پاس موت کی طاقت وہ میرا رب ہے بالا امید اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں تو کیسے زندہ کرتا اور تو کیسے مار سکتا ہے اس نے ایک ایسے آدمی کو جس کے لیے موت کی سزا مقرر ہو گئی تھی اس کو بلایا اور آزاد کر دیا کہا یہ دیکھو مردے کو زندہ کر دیا اور ایک چلتے پھرتے آدمی کو قتل کروا دیا دیکھ یہ زندے کو مردہ کر دیا حالانکہ زندے اور مردہ کرنے کے یہ مطلب نہیں تھا یہ تو ظاہری اسباب ہے یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے موت اور زندگی کا مالک بننا موت اور زندگی کا مختار ہونا یہ تو ایک الگ چیز ہے اور مناظرے کے اصول میں سے ہے یہ بات کہ آپ جو دلیل پیش کریں اس پر ڈٹ جائیں اگر آپ اس دلیل کو چھوڑ کے دوسری اختیار کریں گے تو وہ آپ کی کمزوری سمجھے گا لیکن کبھی کبھی آپ کا مخاطب بلید ذہن ہوتا ہے کند ذہن ہوتا ہے وہ گہری دلیل کو نہیں سمجھتا ہے ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ آپ موٹی دلیل پیش کرو تو ابراہیم علیہ السلام نے موٹی دلیل پیش کی کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ف ان اللہ تو بے شک اللہ وہ ہے یا شم سی من المشرق جو لاتا ہے سورج کو مشرق سے فیبی ہاں من المغرب تو تو لیا سورج کو مغرب کی جانب سے البی پکا رہ گیا حیران و ششدر رہ گیا اللہ كَفَرَ جس نے کفر کیا اس نے اب کیا جواب تو پھنس گیا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک ایک نقطہ اٹھایا کہ نمرود یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میں خدا ہوں میرے حکم سے سورج ادھر سے چڑھتا ہے ادھر ڈوبتا ہے اگر تیرا خدا کوئی اور ہے اس کو بول ادھر سے نکالے وہ ادھر ڈبا دے لیکن نمرود نے یہ بات نہیں کہی بجا اللہ نے اس کو یہ کہنے کی ہمت ہی نہیں دی اور در پردہ وہ بھی جانتا تھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اگر میں کہوں گا کہ تیرا کوئی رب ہے تو ادھر سے نکال کے دکھا تو ممکن تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سچا کرنے کے لیے پروردگار ادھر سے ہی سورج کو نکال دیتا اس کے لیے کیا مشکل ہے ہم اس کے قائل نہیں ہے کہ قیامت کے دن سورج پلٹ جائے گا پلٹ سکتا تھا لا اللہ القوم الظالمین اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے او بھی مر على پریتوں وہی اخواب على وحوشیا چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان کو اشکال پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے انسان کو نافرمانی تک پہنچاتا ہے اطمینان قلب کے لیے دو واقعات کو سنایا جا رہا ہے پروردگار کیسی طاقت کا مالک ہے کیسی قدرت کا مالک ہے ایک واقعہ ایک نبی علیہ السلام کا سنایا جا رہا ہے اور مشہور یہ ہے قرآن پاک نے تو متعین نہیں کیا کہ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے نبی ہیں اور یہ اس دور کی بات ہے جب بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور فلسطین کو تاخ کو تاراج کر دیا بنی اسرائیل کو گرفتار کر کے لے آیا اس وقت میں اس نبی نے وہاں سے گزرتے ہوئے گری ہوئی بستی کو دیکھ کر ہی کہ یہ جملہ کہا تھا جو آگے آ رہا ہے او اوکل نبی یا مثال پیش کیجیے کیا دیکھا آپ نے اس شخص کی طرف مر رہا اعلیٰ جو گزرا ایک بستی سے وہی خاویت اس حال میں کہ بستی گری پڑی تھی آلہ اروشی ہاں اپنی چھتوں کے بل قال انا هذه اللہ بعد موتها انہوں نے عرض کیا انا کس طریقے سے زندہ کرے گا پروردگار اللہ تعالیٰ بعد هذه اس بستی کو بعد موتها اس کے مرنے کے بعد تاخت و تاراج ہوئی بستی لوگ قتل ہو گئے گھروں کو ان پر گرا دیا گیا مر گئے کیڑے پڑ گئے ہڈیاں گل گئیں ختم ہو گئے اس منظر کو دیکھا انہوں نے کہا کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا اس پر تو یقین ہے اس پر تو ہمارا ایمان ہے لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا کیا سمجھ میں نہیں آتا کس طریقے سے زندہ کرے گا تو عمل تام تو موت دے دی ان کو اللہ تعالیٰ نے میاں تام ایک سو سال تک ثم بعثہ پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا ایک سو سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے قال کم پروردگار نے فرمایا کم لبستا کتنی دیر ٹھہرے رہے آپ یہاں کتنی دیر یہ آپ کس حالت میں رہے قال لبست یو او بعض یوم انہوں نے کہا ٹھہرا رہا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ایسا لگتا ہے کہ شاید عصر کے وقت میں میں یہاں سویا تھا اور مغرب سے پہلے اٹھ گیا ہوں یہ ایسا لگتا ہے کہ شاید کل سویا تھا آج اٹھا ہوں اور پورا یوم پورا دن ہو گیا قال عام فرمایا بلکہ آپ ٹھہرے ہو یہاں میاں عام ایک سو سال تک فنظر الى طعامك دیکھیے آپ نے کھانے کی طرف وشرابک اور اپنے پینے کی چیز کی طرف لم تنہنا ابھی تک وہ پرانا بھی نہیں ہوا ہے باسی ہونا یا ہمارے یہاں کہتے ہیں بیا ہونا ابھی تک وہ پرانا نہیں ہوا اسی طرح تازہ بتازہ حالانکہ کھانا کیا ہوگا بعض حضرات نے کہا انجیر تھے ان کے پاس اور اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں لیکن وہ تمام چیزیں تو سو سال تک نہیں رہ سکتی ہیں کھانا چر تو جلدی خراب ہوتا ہے جلدی پرانا ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں جس گدھے پر وہ سوار تھے گدھا زیادہ دیر تک رہ سکتا ہے کم سے کم دس بارہ دن پندرہ دن بیس دن مہینہ تو بھوکا بھی زندہ رہ سکتا ہے اور اس کے بعد پھر مرنے کے بعد بھی کافی دن رہے گا آہستہ آہستہ گلے گا ون زریلا عمارت لیکن دیکھیے اپنے گدے کی طرف وہ بالکل اس کی ہڈیاں بھی گل چکی ہیں اور اس منظر کو بھی دیکھیے لِنَجْعَلَكَ لیناس لِلنَّاسِ تاکہ بنائے ہم ولی کا اور تاکہ بنائے ہم تجھ کو آیتن ایک نشانی لوگوں کے لیے دیکھیے ہڈیوں کی جانب کئی فن کس طرح ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں ثم نک پھر کس طرح پہناتے ہیں ہم ان کو لحمن گوشت فلما تبین لہو جب ان کے سامنے بات واضح ہو گئی قال اعلم انہوں نے عرض کیا میں جانتا ہوں میں جان گیا اللہ کیسے زندہ کرے گا میں جان گیا ان اللہ علی کل قدیر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یہ اشکال ذہن میں نہ آئے کہ جب یہ اللہ کے نبی تھے تو یہ سوال کیوں کیا سوال یہ نہیں کہ پیدا کر سکتا ہے یا نہیں سوال یہ تھا کیسے پیدا کرے گا طریقہ کیا ہوگا کہا وہ قادر ہے جیسا چاہے گا ویسا پیدا کر دے اس کو کون پوچھ سکتا ہے ایک اور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اطمینان قلب کے لیے ابراہیم إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارینی اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی اے میرے رب ارینی دکھائیے آپ مجھ کو کئی فتو علم کس طریقے سے زندہ کریں گے آپ مردوں کو یہ بھی ویسے سوال ہے طریقہ کار کیا ہوگا کیسے مردہ زندہ ہوں گے اعلیم تو من فرمایا کہ ابھی ایمان نہیں لائے قال عرض کیا جی ہاں کیوں نہیں ایمان تو پکا ہے پھر کیوں سوال کرتے ہو لیکن اس لیے تاکہ مطمئن ہو جائے قلبی میرا دل عملی طور پر دیکھوں جس چیز کو انسان عملی طور پر دیکھتا ہے دیکھ کر کے دل مطمئن ہوتا ہے کیا طریقہ کار ہوگا کس طرح تو زندہ کرے گا قلبی میرا دل مطمئن ہو جائے ایک دو مفسرین ہیں جنہوں نے کہا کہ قلبی اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی دوست تھا تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں تو پکا ہی مومن ہوں اور میں مطمئن بھی ہوں مجھے تو سب معلوم ہے البتہ اس قلبی کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ موجود تفسیر ہے جمہور امت بلکہ جمیع امت کی تفسیر ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے فرمایا تو پکڑ لیجئے چار پرندوں کو تفسیروں میں ان پرندوں کے نام بھی بتائے گئے لیکن ہم کو معلوم ہو گئے تو ہم کو کیا فائدہ فصور اور نہ معلوم ہے تو نقصان کیا ہے فصور ہن مائل کر لیجئے ان کو اپنی جانب اپنے آپ سے مانوس کر لیجئے جانور آدمی سے مانوس ہوتا ہے پھر آدمی اس کو کہتا ہے ادھر آ ادھر آتا ہے ادھر جا ادھر جاتا ہے ثم على كل جبل منهن جزءا پھر اجعل رکھ دے آلہ کل جبل جال یا جالو کے مانا موقع کی مناسبت سے بدل جاتے ہیں اور جیسا جہاں موقع ہوتا ہے ویسا ترجمہ کرتے ہیں شاہ ولی اللہ اللہ تعالی سم جعل علی کل جبل چند الفاظ انہوں نے گنے ہیں کہ ان کے معنی موقع کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں یہاں رکھنا مناسب مانا ہے پھر رکھ دے علی کل جبل ہر پہاڑ پر جو آپ کے آس پاس میں پہاڑ ہیں منہن ان پرندوں میں سے جز ان ایک ٹکڑا کر کے ان کے چھوٹے چھوٹے پیس بنائیے گا اور کیما بنا کر کے ان کو ملا دیجئے گا اور پھر ہر پہاڑ کے اوپر پھینک دیجئے تھوڑے تھوڑے حصہ کسی کا پر کہیں کسی کی ٹانگ کہیں پھر ثم روہن پھر بلائیے ان کو یعطین کا یا آ جائیں گے وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے وعلم ان اللہ عزیز حکیم اور جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے حکیم حکمت والا ہے یہ بیان تو بیچ میں آ گیا اللہ لا الہ الا ہو سے لے کر یہاں تک اس وجہ سے پھر رسالت کا ذکر آیا تھا تو فوراً مقابلے میں توحید کا تذکرہ فرمایا ورنہ اصل ذکر کیا چل رہا تھا یا الذین آمنوا فکو اے ایمان والو جان کی قربانی کے ساتھ ساتھ مال کی قربانی دو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اب آگے دور تک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی ہے اور خرچ کرنے کا طریقہ بھی ہے خالی ترغیب نہیں میز خرچ کرنا مقصود نہیں ہے خیرات تو اور بھی کرتے ہیں بلکہ ہم سے زیادہ کرتے ہیں کتنی دان دیتے ہیں آپ سے زیادہ مگر جو یہاں خرچ کرنا مقصود ہے وہ ان کو نصیب نہیں کچھ آداب ہیں کچھ طریقے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے وہ بطور خاص بتائے جائیں گے اس لیے بیان لمبا ہوگا کیا طریقہ ہے سب سے پہلے تو ترغیب مسر اللہ دین یون اموالا فی سبیل اللہ مسل مثال اللہ دینا ان لوگوں کی یون جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اس خرچ کیے ہوئے مال کی مثال کا مسالے ہبا یہ مثال ہے اس دانے کی طرح اس کی مثال ہے اس دانے کی مثال ام سبع سنابل جب مسل اور کا آئے تو پیچھے عرض کرا دونوں میں سے ایک زیادہ ہوتا ہے یہ خرچ کیا ہوا اس دانے کی طرح ہے ام سبع سنابل جس, جس نے اگایا سات بالیوں کو ایک دانہ زمین میں ڈالا اس میں سے ایک پودا نکلنے کے بجائے سات پودے نکلے سات پودے فی کل سمبل تم اتوہ اور ہر پودے کے اوپر ہر سمبل کے اوپر می اتوہ سو دانے ہیں سمبلا کس کو کہتے ہیں پودے کے لاسٹ میں جو دانہ لگنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو سمبلا میاں تو ہر ایک کے اوپر سو دانے آئے تو ایک کے بدلے میں کتنے ملے سو ملے اللہ کے راستے میں اسی طرح خرچ کرنے کی مثال ہے اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایک مثال ہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تلاش کریں کہ کون سا دانہ ہے جس کو ڈالیں گے اور اس کے سو پودے لگیں گے اور سات پودے اور ہر پودے کے اوپر سو دانے آئیں گے تو ایک دانے کے بدلے میں سو دانوں سات سو دانوں کا ثواب ملے گا سات سو دانے بن جائیں گے یہ کہاں کی زمین ہے کہاں کا پودا ہے فرمایا یہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک دانہ ڈالنے سے بجائے سات پودے نکلنے کے بیس پودے نکل جائے اور ہر پودے کے اوپر سو دانے کے بجائے ہو سکتا ہے کہ دو سو دانے آ جائیں تو پھر ایک دانے کے بدلے میں آپ کو کتنے چالیس ہزار دانوں کا چالیس چار ہزار دانوں کا سوا مل رہا ہے اللہ کے یہاں کوئی مشکل نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے صرف ایک مثال ہی ہے واللہ یضاعف لمن یشاء تو کیا صرف سات سو ہی ملے گا فرمایا اللہ بڑھائے گا جس کے لیے چاہتا ہے جتنا بڑھائے گا جس کے لیے چاہے گا یہ تو سات سو کی ایک مثال ہے اللہ چاہے گا اور بڑھائے گا اور بڑھائے گا اور ابھی بہت پہاڑ کی مثال عرض کر چکا ہوں اور اللہ کے راستے میں جو چیز خرچ کی جائے بطور خاص اعلی کلمت اللہ کے لیے اس کے لیے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھوڑا اللہ کے راستے کے لیے پالا قیامت کے دن اعمال نامے کے ساتھ اس گھوڑے کو بھی تولا جائے گا چلو یہ بھی بات آتی ہے سمجھ میں جو اس کو چارہ کھلایا دانا کھلایا وہ بھی تولا جائے گا چلو یہ بھی بات سمجھ میں آئی فرمایا اس کی لید اور اس سے جو اور گور و براد نکلا وہ بھی تولا جائے گا اللہ اکبر کتنا زیادہ اللہ بڑھاتا جائے گا اس کو کتنی قدر ہے اللہ اپنے بندوں کے خرچ کرنے کی واللہ واسع علیم اللہ وسعت والا ہے علیم جاننے والا ہے اموالهم في فی الله آداب شروع ہو گئے وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مانوں کو اللہ کے راستے میں ثم لا یوتھ پھر پیچھا نہیں کرتے ہیں ما انفقو جو انہوں نے خرچ کیا منن احسان جتنانے کے لیے ولا اذن ورنہ تکلیف دینے کے لیے لہم عند ربہم ان کے لیے ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس اور جو خرچ کی ہوئی چیز کے پیچھا کرتے ہیں تکلیف دینے کے لیے اور احسان جتلانے کے لیے ان کے لیے اجر نہیں ہے ولا ولا خوف هم يحزنون کوئی ڈر نہیں ہوگا ان پر اور کوئی غم نہیں یہ غمگین نہیں ہوں گے قول معروف نیکی کی بات کہنا اور بخشش کر دینا خیر بہتر ہے من صدقت ایسے صدقے سے یتبعها بہ جس کے پیچھے لگی ہوئی ہو تکلیف آپ نے خرچ کیا مدرسے کے محسم کو دیا آپ محسم بیچارے نے ادارے کا ایک نظام بنایا آپ مجھے تان کے پہنچ گئے اور ایسے نہیں چلے گا ایسا چلے گا جیسا میں چاہتا ہوں کیوں جی کہتے ہیں میں نے یہاں نہیں چندہ دیا ہے اچھا تو آپ نے اسی لیے چندہ دیا تاکہ آپ اپنی کھڑپینچی جی جتلائیں کوئی سواب نہیں سب سب برباد ہو گیا سب ضائع ہو گیا اور زندگی میں ایک مرتبہ احسان جتلا دیا کسی یتیم پر خرچ کرتے رہے ساری زندگی اور جوان ہوا اس نے آپ کی نافرمانی کی آپ نے کہا کم وقت تو بھول گیا ابھی تک تو تیرے پیٹ میں میرے دانے موجود ہیں ابھی تک تو میرے دیے ہوئے کپڑے موجود ہیں اور تو اتنا جلدی بھول گیا اور وہ بات تو سب کو یاد ہے جگانے کے لیے یاد کر دیتا ہوں جو بیچارہ غریب شادی کر رہا تھا اور شیروانی نہیں تھی تو کہا یار کوئی شیروانی دے دو تو مولوی صاحب نے شیروانی دے دی اب جو شادی کرنے گیا نکاح ہونے لگا پوچھا گیا دلہا کون اس نے کہا دلہا یہ مجھے شیروانی میری ہے یہ بھی اسی میں شامل ہے احسان جتلا رہا ہے اس احسان جتلانے سے تو کوئی نیکی کی بات کہہ دینا اور کوئی مانگنے والا تنگ کرتا ہے اور غصہ آتا ہے لیکن پھر بھی اس کو معاف کر دینا یہ تو اس سے بہتر ہے واللہ غنی حلیم اللہ بے نیاز ہے برداشت کرنے والا ہے بے نیاز ہے اس کو تمہارے سبقے کی ضرورت نہیں اور تم ایسی ایسی گستاخیاں کرتے ہو تم گناہوں پر گناہ کرتے جاتے ہو اور وہ تمہیں دیتا رہتا ہے اور تم جس پر خیرات کرتے ہو ذرا سی اس کی آنکھیں پھر جائیں تو تم احسان جتلاتے ہو اللہ برداشت کرتا ہے یہ تمہاری تمام گستاخیاں مگر پھر برداشت یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تبتلو صدقاتکم مت تم باطل کرو ضائع کرو اپنی خیرات کو بل من نیول احسان جترا کر اور تکلیف دے کر یہ وہ مضمون ہے جس کو بہت سنانے کی ضرورت ہے امت کو آج امت خیرات کر رہی ہے ایک طبقہ وہ ہے جو بے نیت کے کر رہا ہے اور دوسرا بھاری طبقہ وہ ہے جو خیرات تو کر رہا ہے لیکن ہمارے بڑے کہا کرتے تھے نیکی کر تو خوب جتو نیکی کرو اور کنویں میں ڈال دو مڑ کے دیکھو بھی مت کہ کیا کس کے ساتھ کیا کیا دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو پتہ نہ چلے اور اب کہتے ہیں نیکی کرتے اخبار بھی سٹ اور کچھ اس سے آگے بڑھ گئے کہتے ہیں نیکی کرتے ٹی وی بھی سٹ تاکہ شام کو پتا چلے حضرت کمبل بانٹ رہے ہیں آج غریبوں میں کمبل بانٹے جا رہے ہیں یہ طریقہ بالکل اللہ کو ناپسند ہے اور ہمارے چاہے وہ بڑے لوگ کریں یا چھوٹے لوگ کریں بہرحال یہ ناپسندیدہ طریقہ ہے بیچارے برمی حالات کے مارے ہوئے آئیں اور آپ ان کی غربت کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی مالداری جتائیں اور سیٹ صاحب بننے کے لیے لوگوں کو جتائیں کہ جناب کمبل بانٹے جا رہے ہیں ہاں اس کی اجازت ہے کہ آپ دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے ان کے سامنے خرچہ کریں اور کہیں بھی چلو چلو دو اللہ کے راستے میں میں بھی دے رہا ہوں تاکہ آپ کو دیکھ کر کے دوسرا بھی تیار ہو جائے وہ مضمون آگے آ رہا ہے کل لذی یوں ہو ریا اناس تو اے ایمان والو اپنے خیرات کو من احسان کر کے بل اور تکلیف دے کے ضائع نہ کرو یہ تو ایسا ہے کہ جیسا وہ آدمی جس کا اللہ پر ایمان ہے ہی نہیں آخرت پر ایمان ہے ہی نہیں وہ مشرق خیرات کرتا ہے دان دیتا ہے یہ تو ویسا دان ہو گیا کل ينفق یوں سے ہو اس آدمی کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے ریا الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے دانی حضرات کی لسٹ ہیں روز ہر جمعرات کو چھپتی ہے دانی حضرات کی لسٹ جی کس نے دان کیا ہے بلا باللہ اللہ پر اس کا ایمان ہی نہیں بل یوم آخر آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہی نہیں تم ان کی طرح مت ہو جاؤ ان کی ریس نہ کرو صفوان آہا قرآن کیسے بات سن جاتا ہے وہ لوگ جو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور پھر اللہ پر ایمان بھی پختہ نہیں ان کی مثال کیسی مثال ہے کا اس کاشتکار کی مثال ہے جو اپنی ہل لیے چل رہا تھا اور دانے بھی ساتھ تھے کہیں کاشتکاری کروں اب کھیت ملا نہیں ایک جگہ بڑی سی چٹان ملی اس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی تھی اس نے کہا بہت اچھا بس اسی کو تھوڑا ہل چلانے کی ضرورت نہیں ہاتھ سے ادھر ادھر کر لوں اور اس میں تھوڑے دانے بو دوں جب بارش ہو جائے گی تو دانے اگ جائیں گے لیکن جب اس چٹان کے اوپر بارش پڑے گی تو کیا ہوگا نہ دانے رہیں گے نہ مٹی رہے گی اور بہا کر کے سمندر میں لے جائے گا پانی اس کو یہی مثال ہے اس آدمی کی کہ پہلے تو ایمان اللہ پر پختہ نہیں تھا گویا یہ چٹان کے اوپر مٹی پڑی ہوئی تھی اور اس کے بعد جو احسان جتلایا اور تکلیف دی گویا اس کے اوپر بارش برسی اور اس نے زانے کو بہا لیا کمت علی صفوان اس کی مثال اس چٹان کی مثال کی طرح ہے علیہ سوراب جس پر مٹی تھی فاسا بہ پھر اس کے اوپر پڑی بارش تیز بارش پہنچی اس کو فتح کا تو چھوڑا اس بارش نے اس کو سلدہ بنا کر کے سفا چٹ بنا کر کے بالکل چٹیل بنا کر کے چیکنی بنا کر کے پھسلنی بنا کر لا يقدرون على شيء مما كسبوا اب جب بارش پڑتی ہوئی دیکھیں گے وہ کہ ہائے ہائے مصیبت ہمارے تو دانے گئے لیکن اب لا يقدرون نہیں قدرت رکھیں گے وہ شيء ان کسی چیز پر مما كسبوا اس میں سے جو انہوں نے کمائی لا يهدي القوم الكافرين اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے اس کے مقابلے میں جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے وہ ينفقون اموالهم اور ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے وہ من تم اور اپنے آپ کی طرف سے جمانے کے لیے یہ لفظ کئی جگہ پر اور بھی آئے گا اشارہ میں بھی کیا ایمان والا جو خیرات کرتا ہے وہ اپنے آپ کو جمانے کے لیے کرتا ہے کس لیے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں میرے دل میں مال کی محبت نہیں اللہ کی محبت ہے اس کے ذریعے سے اس کا دل اور جم جاتا ہے دین کے اوپر کمسل حبت کمسل جنت اس کی مثال تو اس باغ کی طرح ہے کون سا باغ بھی جو باغ ایک ٹیلے کے اوپر ہو ذرا اونچی زمین پہاڑ ہو تو دوسرا یہ مٹی والا ٹیلا اصابہ وابل اس باغ کو پہنچی تیز بارش فاتت ضعفین تو لایا وہ اپنے میوے ضعفینی دو گنا اگر تیز بارش پڑی تو ہر سال کے مقابلے میں دگنا میوہ آیا يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ تو اگر نہ پہنچے اس کو وابل تیز بارش فتل تو پھر شبن ہی کافی ہے میرے سے غلطی ہوگی پھر دوبارہ میں نے کہہ دیا کہ وہ دوسرے سالوں کے مقابلے میں نہیں دوسری جگہ کے باغ کے مقابلے میں ڈبل لایا یہی سیب کے پیڑ ہوتے دوسری جگہ نشیبی زمین میں جہاں پانی کھڑا رہتا ہے وہاں ایک پیٹی یا سو پیٹی اترتی تھی اور ٹیلے کے اوپر یہی باغ ہے اور ان باغوں کی مثال تلاش کرنی ہو تو شوپیان کے کچھ باغ اور بارہ مولا کے کچھ باغ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیں سیلے کے اوپر ہیں دوسری جگہوں کے مقابلے میں اگر یہاں تیز بارش پڑے گی تو ڈبل میوہ آئے گا وابل اور اگر اس کو تیز بارش نہ بھی پہنچی فصل تو شبنم ہی کافی ہے شبنم سے بھی سکے باغ آ جائیں گے بہترین میوہ تیار ہوگا واللہ بما تعملون بصیر تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے یہ مثال ہے اس آدمی کی جو صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا اگر بہت اچھا دینے کے لیے تھا تو بہت اچھا وابل کی مثال اور اگر زیادہ نہیں تھا جتنا میسر آیا اتنا دے دیا پتل یہ بھی کافی ہے له جنہ او ہو غیر اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا کتنا انسان کے لیے نقصان دہ سودا ہے اس کو سمجھانے کے لیے ایک زبردست مثال پیش کی جا رہی ہے میرے خیال سے پہلے مثال خارج میں سمجھیں اور اس کے بعد ہم ترجمہ کرتے ہیں فرمایا وہ آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس بڈھے کی طرح ہے جس بوڑھے کا صرف ایک ہی باغ اور کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں اسی باغ کے اوپر اس کی ساری امیدیں ہیں اور بڑھاپے میں اس کو اللہ نے کچھ اولاد دے دی بچے دے دیے اب بچے تو بڑھاپے کے بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے تو کمانے کے لائق ہے نہیں بڈھا خود کوئی کمائی نہیں کر سکتا ہے ساری امید ہے اس باغ کے اوپر باغ سے آئے گا تو کچھ گزارا ہو جائے گا اگر نہیں آئے گا تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے اچانک آسمان سے کوئی بھلا پڑی ایسی ہوا چلی کہ جس نے پورے باغ پر رات کا ڈھیر بنا دیا بولو اس بوڑھے کے دل پر کیا گزرے گا جس کے چھوٹے چھوٹے بچے باغ ضائع ہو گیا بوڑھا کوئی کمائی کر نہیں سکتا اس کے دل پر کیا گزرے گا فرمایا یہی حال ہوگا اس آدمی کا جس کو نمازوں پر زیادہ بھروسہ نہیں تھا روزوں پر نہیں تھا زکات پر نہیں حج پر نہیں البتہ کچھ خیرات کی تھی ہم کہتے ہیں ہتھوں دیتا کچھ کم آ جانا کچھ دیا ہوا تھا سوچتا تھا چلو قیامت کے دن میں کہوں گا اللہ چپکے سے میں نے کچھ خیرات کی تھی صرف تیرے لیے یہ تو کام آئے گی نا جب وہاں پہنچا وہ پتہ چلا وہ تو دکھلاوے کے لیے تھا وہ سب برباد کس قدر افسوس کا باعث ہوگا اس کے لیے اور وہ حدیث سامنے رکھیں کہ فرمایا پھر اس مالدار کو جس نے دکھلاوے کے لیے خرچ کیا تھا بھائی گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا میں تو یہ چاہتا تھا لوگ سیٹ کہیں اور وہ کافی کہا لوگوں نے ٹی وی میں بھی آیا اخبار میں بھی آیا ریڈیو میں بھی آیا کافی تیری شہرت ہوئی کمبل شمبل بانٹتے ہوئے تجھے دکھایا گیا اب یہاں تیرے لیے جہنم کے سوا کچھ نہیں میں نے یہ بات زور دے کر اس لیے عرض کی ہمارے بھی کچھ ساتھیوں کے منہ میں پانی آ رہا ہے کہتے ہیں جی دیکھو یورپ والے کسی کو دو دانے دیتے ہیں پوری دنیا میں دھوم بچاتے ہیں ارے وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ لوگوں کو دبا کر کے رکھیں لوگوں کو احسان جتلائیں کہ ہم ان کے نقشے قدم پر چلیں کچھ برادران وطن بھی خرچ کرتے ہیں جی ہر جمعرات کو دانی حضرات کی لسٹ چھپتی ہے تو ہم بھی کم سے کم کہتے تھوڑا میڈیا میں آئے لوگوں کو پتا چلے ہمیں ان کی راستے پر نہیں چلنا چاہیے ہمیں ہمارے اپنے طریقے ہیں خدمت کرنے کے اے اود انتقن لہو جننا کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی اس بات کو ان تکون لہو جنہ کہ ہو اس کے لیے ایک باغ من نخیل فجور کا و اعناب اور انگور کا تجری من تحتها الانہار بہتی ہوں اس کے نیچے سے نہریں لہو فیہا من کل ثمرات اور اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے میوے ہوں انگور ہے علیچی ہے اور سیب بھی ہو سکتا ہے اگرچہ ان دونوں کا جوڑ نہیں لیکن فرض کرو یہ بھی ہے وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور اس کا پہنچ گیا بڑھاپا بوڑھا ہو گیا کچھ کام کر نہیں سکتا وَلَهُ ہو ضروری ضعفا اور اس کے لیے اولاد ہے کمزور بڑھاپے میں بچے مل گئے فاسا بہا اس باغ کو پہنچا احسار اردو میں ترجمہ کرتے ہیں بگولا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بلونا آپ جو بھی سمجھے وہ ہوا جو ایسے گول ہو کر کے چلتی ہے نا اور یہاں تو تھوڑی سی گول ہوتی ہے نا ایسے پتوں کو جمع کرتی ہے اور پھر ایسے اوپر کو چل پڑتی ہے لیکن جب یہ بڑی شکل میں آتی ہے تو کئی سال پہلے امریکہ میں آئی تھی ایک کار کو اٹھا کر کے پھینکا کتنی دور پڑی اسی کلو میٹر دور یہ بگولا ایسے گول ہوا جو چلتی ہے تیز طوفان آتا ہے یہی سمندروں میں تغیانی لاتا ہے یہ احسار پہنچا اس کو لیکن وہ خالی ہوا نہیں فی ہی نار اس میں آگ تھی فخر تو باغ جل کر کے راک ہو گیا اب اس بڈے کا کیا حال ہوگا کیا سوچے گا اس کے دل پر کیا گزرے گی کہا اس سے بدتر بلکہ بد سے بدتر منظر ہوگا اس آدمی کا جو قیامت کے دن یہ سوچ کر پہنچا اور تو کسی چیز پر بھروسہ نہیں البتہ تھوڑی خیرات کی تھی وہ کام آ جائے گی پتہ چلا وہ تو سب ضائع ہو گئی رضا يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ اللہ اسی طرح اللہ کھول کر بیان کرتا ہے آیتوں کو تمہارے لیے لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ تاکہ تم غور و فکر کرو آمنوا من طيبات ما كسبتم یہاں تک تو بتایا کہ خرچ کیسے کرو اخلاص سے کرو دل سے کرو اللہ ہی کے لیے کرو اس کے بعد احسان نہ جتلاؤ اس کے بعد تکلیف نہ دو اب بتایا جا رہا ہے کہ خیرات کس چیز کی کرو مری ہوئی بکری اللہ کے نام پر کسی کام کی نہیں چلو آپ اللہ کے نام پر دے دیتے ہیں خراب ہونے لگا کھانا کہنے لگے خیرات کر کے آ جاؤ یہ خیرات ہے فرمایا خیرات وہ ہے جس کی تجھے ضرورت بھی ہے اور جو تجھے بہت پسندیدہ بھی ہے اور اس کے لیے دو باتیں ایک تو اس کی کمائی کا طریقہ بھی حلال کا ہو اور دوسرے وہ چیز بھی عمدہ ہو وہ چیز خیرات کا ہو یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو انفقو خرچ کرو من طیباتی ان پاک چیزوں میں سے ماں کا سب تم جو تم کماؤ چیزیں اچھی بھی ہوں اور تمہاری کمائی بھی حلال والی ہو وَمِمَّا خَرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور اس میں سے خرچ کرو جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے اس میں سے خیرات کرو اسی سے عشر وغیرہ نکلا وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُمْ تُنْفِقُونَ اور مت ارادہ کرو الخبیثہ گندی چیز کے دینے کا منہو اس میں سے تنفقونا کہ تم اس کو خیرات کرو بیکار بیکار چیز کی چیز قسم کی چیزیں تلاش کی اور پھر اس کو لگے خیرات کرنے اور پھر بغلیں جھانکنے لگے ہیں ڈینگے مارنے لگے کہ ہم نے بھی بڑی خیرات کی ہے فرمایا اس کا ارادہ بھی نہ کرو خرچ کرنے کا کیوں ورث تم بھی دی ہی اور تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو اگر تمہیں کسی نے ایک من چاول دینے ہوں اور اسی طرح کے بیکار دے دیں تمہیں سیب دینے ہوں ایک پیٹی اور گرے ہوئے اور سڑے ہوئے اور آدھے گلے ہوئے وہ تم کو سیب دے تم لوگے اس کو بلس تم بھی آخری ہی اور تم نہیں ہو اس کو لینے والے اللہ ان اندوفی ہی مگر یہ کہ تم اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو کوئی آدمی لایا سڑے ہوئے سیبوں کی پیٹی اب آنکھیں بند کر لی آج ہی ہاں جی رکھ لو دیکھتے ہوئے تو کوئی لے گا نہیں تو کیا سوچتے ہو تم اللہ کو اللہ نے آنکھیں بند کی ہوئی اس کو دے رہے ہو اور پھر خراب چیزیں دے رہے ہو اللہ سن جان لو ان اللہ غنی اللہ بے نیاز ہے وہ تمہارا محتاج نہیں ہے وہ تو صرف تمہاری آزمائش کرتا ہے حمید تعریفوں والا ہے وہ تمہاری حمد کا محتاج نہیں الشیطان یعیدکم الفقر شیطان تم کو ڈراتا ہے غریبی سے وہ کہتا ہے کہ خراب خراب چیزیں دو اچھی اچھی چیزیں دے دو گے تو پھر غریب ہو جاؤ گے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور وہ تم کو حکم دیتا ہے بے حیائیوں کا اللہ کے راستے میں خیرات نہ کرنا یہ بھی بے حیائی اور اللہ کے راستے میں خیرات کر کے احسان جتلانا یہ بھی بے حیائی اور اللہ کے راستے میں حرام کمائی کی خیرات کرنا یہ بھی بے حیائی اور اللہ کے راستے میں دینا مگر گھٹیا چیزیں یہ بھی بے حیائی واللہ یعیدکم مغفرہ اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بخش کا من ہو اپنی طرف سے وفضلا اور اپنی مہربانی کا واللہ واسع علیم اور اللہ وسط والا جاننے والا ہے یوت دل حکمت عمشہ یہ سلیقہ نصیب ہو جائے کہ اللہ کے لیے اپنی پسندیدہ چیزیں دے اور ایک ہاتھ سے دے اور دوسروں کو پتہ بھی نہ چلے اور زندگی بھر کبھی اس کا احسان بھی نہ جتلائے اس کا ذکر بھی نہ کرے بس ایسا پھول گیا بالکل دیا پتہ ہی نہیں کہاں گیا کیا ہوا یہ حکمت ہے یہ دانش مندی ہے حکمت مَنْ يَشَاءُ اللہ حکمت جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے يُوتِ الْحِكْمَةَ اور جس کو حکمت دی گئی دین کی سمجھداری فقت پوسی اس کو دی گئی بہت زیادہ خیر وما کرو اللہ الباب اور نہیں نصیحت کی جاتی ہے اللہ علباغ مگر عقل والوں کو بے عقل کیا نصیحت سے فائدہ اٹھائیں گے وَمَا نَوْ مانو مِّن من ایک اور ادب جو خیرات کرو یہ سوچ کر اس یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اللہ اس کا ریکارڈ بنا رہا ہے یہ اسی طرح قیامت کے دن ہم کو دکھائی جائے گی وَمَا أَنفَقْتُمْ اور تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا من نفقت کوئی بھی خرچ کرنے والی چیز او نظر تم یا تم نے نظر مانی من نظر کوئی بھی نظر یا نم ہو تو اللہ بے شک اس کو جانتا ہے نظر کس کو کہتے ہیں آدمی ایک طریقہ یہ ہے کہ خیرات کرتا جائے اللہ کے راستے میں اور اپنے کام اللہ کے حوالے کرتا جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کہے گیا اللہ اگر امتحان میں پاس ہو گیا سو روپے تیرے راستے میں خیرات کروں گا اس کو نظر کہتے ہیں اس کا کرنا واجب ہے ضروری ہے لیکن اس طریقے سے خیرات کرنے کو پسند نہیں کیا گیا بخاری شریف کی روایت ہے پوچھا گیا کیا نظر پہ تقدیر ڈال سکتی ہے اور میں کچھ نہیں ہوتا البتہ کنجوس کا مال نکل جاتا ہے بھائی خیرات تو اپنی طرف سے کرتے ہو اور کام اللہ پر ڈال دو ہمارا کام ہے خیرات کرنا اللہ کا کام ہے ہمارے کام بنانا مگر تم اللہ کے ساتھ شرط لگاتے ہو تو یہ کام بنا پھر میں اتنے پیسے دوں یہ اچھا طریقہ نہیں مانا گیا لیکن اگر کوئی کر لے تو اس کا ادا کرنا فرض ہے ہمارے ظالمین من انصار اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ان تم تو صدقات ماہیا اوپر کے مضمون سے ایک بات آ رہی تھی ذہن میں کہ اس کا مطلب کہ چوری سے صدقہ کرنا چاہیے چپکے سے بس پتہ ہی نہ چلے کسی کو کیا یہی مطلب ہے اسی کا نام اخلاص ہے فرمایا نہیں اس کا نام اخلاص نہیں اور اس کے خلاف کا نام ریاکاری نہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھ لے تو یہ ریا کاری ہوگی کہتے نہیں کہتے بے شمار لوگ کسی کے ہاتھ میں کوئی ذکر کرنے کے دانے یا تصویر دیکھ لیتا ہے کہ ریاکار ہے دوسروں کا دکھا رہا ہے کسی کو اعلان نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے کہتا ہے کتنا ریاکار ہے اگر اس کا نام ریا کاری ہے تو پھر جماعت کی نام نماز ریاکاری نہیں اور پھر حج کا طریقہ کہ سب کے سامنے آپ احرام کے کپڑے باندھیں اور پھر زور زور سے لگ پئی کو لگ پئی کیا یہ ریاکاری نہیں ریاکاری اس کا نام نہیں ہے ریاکاری ایک چھپا ہوا فرض ہے ایک آدمی چوک میں آ کر نماز پڑھتا ہے مگر اس کو کوئی خیال نہیں ہے کہ کون مجھے دیکھتا ہے کون نہیں دیکھتا ہے اور ایک آدمی اپنے گھر کے اندر کی کوٹری میں اور رات کی تاریخی میں نماز پڑھتا ہے لیکن کبھی کبھی اس کے دل میں آتا ہے اس وقت میں اگر کوئی میرا مرید دیکھ لے گا کیا سوچے گا میں کتنا نیک ہوں یہ ریاکار ہے حالانکہ کوئی نہیں اس کو دیکھ رہا ہے تو صدقہ کرتے ہوئے بھی یا چھپا کر کرنے کا نام اخلاص ہے فرمان نہیں اصل میں دل کی نیت ہونی چاہیے صرف اللہ کے لیے اس کے بعد اگر کبھی ضرورت محسوس کرو تو اعلان کر کے دو مثلا زکات دینی ہے سب کے سامنے دو تاکہ سب لوگوں کو پتا چلے بھائی زکات فرض ہے اور اگر کسی غریب یتیم مسکین کو دینا ہے چپکے سے چھپا کر کے دو اس کی عزت نفس پر کہیں حملہ نہ ہو جائے اور کوئی لوگ اور دوسروں کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے ان تبد صدقات ماہیا اگر تم ظاہر کرو گے صدقوں کو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے وہ ان تفہا اور اگر تم اس کو چھپاؤ گے وہ تو حلف پڑھا اور غریبوں کو دو گے خیر اللہ وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے یہ تو حلف کرا بیچ میں کیوں لائے یہ بتانے کے لیے کہ چپکے سے دینے اور چھپا کر دینے کے جوش میں کئی مالداروں کو ہی نہیں دینا ہے وہ اندھا باڑے بانٹے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنوں کو پھر واپس اپنے گھر والوں کو دے رہا ہے کہیں اس جذبے میں تم مالداروں کو ہی نہ دینے لگ جاؤ خیر اللہ کم تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ مٹاتا ہے تم سے تمہاری لفظشوں کو واللہ بما تعملون خبیر اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے بس اتنے ہی رکھتے ہیں یہاں سے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے صدق اللہ العظیم